السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا مضمون دو ایسے پہلوؤں سے متعلق ہے جن میں بے شمار باتیں بیان کرنے کی ہیں ظاہر ہے کہ ان سب پر ایک مختصر تقریر میں جیسی چاہیے روشنی نہیں ڈالی جا سکی اور ان دونوں کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں میرے گزشتہ لیکچروں میں آ چکی ہیں ان کو اس مرتبہ ایک نئے یا انداز میں ایک نئی چیز کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے جن میں سے بہت سی چیزیں مقرر بھی ہو جائیں پہلا جز ہے قانون سازی اور دوسرا چیز جز ہے عدلیہ جس غرض کے لیے قانون سازی ہوتی ہے جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے دو تمہیدی چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ قانون دو طرح سے بنتا ہے ایک تو یہ کہ نامعلوم زمانے سے رسم و رواج کی صورت میں عرف و عادت کی صورت میں کوئی فائدہ چلا رہا ہو اور ہمیں بالکل معلوم نہ ہو کہ اس کا واضح اس کا بنانے والا کون تھا کتنے زمانے سے وہ چلا رہا ہے اور اس کی تاریخ کیا رہی ہے میں بالکل معلوم نہیں دوسری قسم قانونوں کی وہ ہوتی ہے جسے ہم معلوم المؤلف معلوم المصنف چاہے کہہ لیں یعنی اس کے بنانے والے کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور یہ کبھی تو خالص انسانی چیز ہوتی ہے مثلاً کوئی بادشاہ کوئی حکمران یا کوئی اور شخص ایک فائدہ اپنے ماتحت لوگوں کے لیے مقرر کرتا ہے اور وہ اس کی تعمیر کرتے ہیں اور کبھی اسے ایک انسان کو ہمیں پیش کرتا ہے لیکن یہ کہتے ہوئے کہ وہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے ان کی خدا کے حکام مگر ان دونوں کا بنیادی فرق جیسا میں نے کیا یہ ہے کہ رسم و رواج کے مطابق ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے وہ قانون بنایا ممکن ہے اس کا بھی کوئی جز ایسا ہو جو خدائی احکام کی صورت میں قدیم زمانے میں کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہو اور پھر ہم اسے بالکل بھول گئے ہوں ہماری عادتوں میں وہ چیز شرائط کر گئی ہو اور ہم اس پر عمل کرنے لگے اور جاری رکھا ہو عمل کو لیکن دوسرا جز یعنی انسان اس قانون کو بنایا اس میں اصل میں دو قانون ہیں ایک تو خالص انسانی قانون اور دوسرا خدائی خان یہ ایک پہلو ہے جو تہمید کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا کیونکہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے سابقہ پڑے گا یا بلکہ ان تینوں چیزوں سے ہمیں سابقہ پڑے گا نبوی کی قانون شادی کے میں دوسرا نقطہ دوسری تنظیبی چیز یہ ہے کہ یہ قانون کے بن جانے کے بعد اس کو بدلنے کے لیے ایک مماثل درجے کی شخصیت مماثل درجے کا اقتدار رکھنے والا شخص بھی وہ کام کر سکتا اس کی مثال ہم روزمرہ اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں مثلا یونیورسٹی کا ایک پروفیسر اپنی جماعت کے اندر ایک حکم دے تو کوئی طالب علم یا دفتر کا کوئی جنا کر ملازم اس کو بدل نہیں سکتا البتہ مثلاً وائس چانسلر سے بدل سکتا ہے یا وائس چانسلر سے بھی بڑی شخصیت وزیر تعلیم وزارت ملک کا حکمران سے بدل سکتے لیکن بنانے والے سے کم کر درجے کے لوگ اسے بدل نہیں سکتے چیز بہت معمولی ہے لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خاندان خدا کی طرف سے نازل ہوا ہو یعنی قانون بنانے والا خدا کی ذات ہو تو اس کو بدلنے والا بھی خدا ہی ہو سکتا ہے خدا سے کم تر ردے کا پستر سے ردے کا کوئی فرق اس کے بدلنے کا اقتدار نہیں رکھتا اس کے کہ وہ ملحد ہو خدا کو نہ مانتا اسی طرح خدا سے کم تر درجے کی شخصیت مثلا پیغمبر اپنے ذاتی اشتہار سے کوئی قانون بنائے اسے وہی نہ آئی ہو لیکن وہ خود حکم دیتا بطور انسان کے اس کے پاس اس کی قابلیت اس کا ملکہ موجود ہے تو اس قانون کو کوئی پیغمبر ہی بدل سکتا ہے پیغمبر سے کم تر درجے کا کوئی شخص کوئی بادشاہ کوئی مشتحد کوئی فخر اس کے بدلنے کی قابلیت نہیں ہے البتہ پیغمبر سے بلند تر شخصیت خدا کی ذات مثلاً پیغمبر کے حکم کو محسوس کر ہے درجہ درجہ ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ کوئی بھی قانون ہو اس کی تبدیلی کے لیے یا تو وہی شخص یا اس کے مماثل شخص یا اس سے بالا تر شخص اس کو بدل سکے گا اس سے کم تر درجے کے شخصیت اس کو بدل سکے گا یہی وجہ ہے مثال کے طور پر اگر قرآن میں اگر طورت میں کوئی حکم ہو تو مثلا انجیل یا قرآن اسے بدل سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی خدا ہی کے کام کا مجموعہ ہے اسی طرح مثلا حضرت موسیٰ کے اقوال کو حضرت عیسیٰ کے اقوال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی نبی اور ان پیغمبروں کے احکام کو یا خدا کی ذات بدلے گا یا کوئی اور پیغمبر ہی بدل سکے گا چونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو وہ کے احکام کو بدل سکتے ہیں اگر خدائی حکم ہے تو خدائی الہام اور وہی کے ذریعے سے پھر پیغمبر کا حکم حضرت موسیٰ کی سنت ہو تو اپنی سنت اور اپنے احکام کے ذریعے سے بدل سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ان کو بھی وہی حق حاصل ہوگا جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مماثل درجے کی شخصیت اس قانون کو بدل سکتی ہے لیکن اس سے کم تر درجے کی شخصیت کو یہ حق نہیں ہوگا کہ پیغمبروں کے حکام کو برس اس تمہید کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی قانون کس طرح بنتا جہاں تک اسلام کی تاریخ کا تعلق ہے عہد نبوی میں میں معلوم ہے کہ وہ غار ہرا میں پہلی دہی کی تاریخ سے لے کر حضور کی وفات تک تیئیس سالہ عرصے پر مشتمل اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا اساسی قانون یعنی قرآن مجید ایک دم وہ نازل نہیں ہوا اور نہ وہ کتابی صورت میں یا تختیوں پر لکھے ہوئے حضرت مسا کے قانون کی طرح رسول اکرم تک نہیں پہنچا بلکہ تیئیس سال کے ممتد عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہونے والی وحیوں کی صورت میں امت تک پہنچایا گیا ان حالات میں بہت ہی سادہ اور بدیلی بات ہے کہ غار ہرا میں جس دن وہی ہوئی اور اس وہی کے الفاظ سے ہم واقف ہیں سورہ اخرا کی ابتدائی پانچ آئے تھے اس وقت اسلامی قانون موجود نہیں تھا قرآن مجید اور حدیث میں جو حکام آئے ہیں وہ بعد میں آئے ہیں لیکن اسلام شروع ہو چکا تھا تو ان حالات میں ابتدائی اسلامی قانون کیا تھا اسے پرانی اشارات کی بنا پر اور تاریخ عہد نبوت کی روشنی میں ہم پورے ادب کے ساتھ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ شہر مکہ کا جو بھی رسم و رواج تھا اس کا غیر منسوخ شدہ اس کی تبدیلی کے سلسلے میں آئی ہوئی وہیوں کی غیر موجودگی میں مکے کا رسم و رواج ہی مسلمانوں کا قانون رہا اور وہ اس پر عمل بھی کرتے رہے بے شمار مثالوں میں مثلا شراب کی ممانعت مدینہ کی ہجرت کے کئی سال بعد نازل ہوئی اس کے شان نایات کا شان نزول بھی ہم جانتے ہیں ایک دن ایک صحابی نے شراب پی لی تھی کسی قدر وہ نشے کی حالت میں تھے مغرب کی نماز پڑھائی تو سورہ کلیاہل میں کچھ اس طرح کی چیزیں انہوں نے پڑھ لیں جس سے معنی الٹ گئے اور جو چیز ناممکن ہے وہ ان کی زبان سے نکل گئی تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں نازل ہیں جس میں شراب پینے کو حرام کرا دیا گیا دوسرے الفاظ میں اس حرمت کا حکم آنے سے پہلے تک شراب کا پینا جائز تھا جائز تھا واجب نہیں تھا جائز تھا لہذا رسول اکرم نے تو کبھی شراب نہیں پی لیکن صحابہ کا کچھ طبقہ اس سے مستفید ہوتا رہا یہی حال اور سارے احکام کا ہے کیونکہ پہلے دن کی وہی میں اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ اس میں بت پرستی کی ممانعت کی گئی تو آمنا و صدقنا لیکن اور احکام اور ممانعات ان کا اس میں کوئی ذکر نہیں اس میں شک نہیں کہ بعض ممانعتوں کی عقل بھی متقاضی ہے مثلا چوری نہیں کرنی چاہیے کسی بے قصور کو جان سے نہیں مارنا چاہیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے یہ چیزیں جو انسانی فطرت کے اندر داخل ہیں کہ انسانی عقل بھی ان چیزوں کو نامناسب سمجھتی ہے ان کی ممانعت تو جاری رہ سکتی ہے لیکن جن چیزوں کے متعلق انسانوں کے رائےوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مثلا شراب کا پینا یا اسی طرح کی چیزیں یا سور کا گوشت کھانا ان پر اگر اہل مکہ عمل کرتے رہے ہوں اور اس کی ممانعت ابھی تک نہ آئی ہو تو مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا ایک حرام چیز نہیں قرار دیا جائے گا اس کے برخلاف وہ اسلامی قانون ہی ہوگا عارضی قانون قابل تبدیلی قانون لیکن بہرحال اسلامی قانون غرض جیسا میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ اسلامی کے قانون اپنے عام مفہوم میں ایک ایسی چیز ہے جس کی بعض قسمیں ایسی ہیں جن کا مولف ہمیں معلوم نہیں ہوتا رسم و رواج کی صورت میں قدیم زمانے سے چلی آتی تھی لہذا شہر مکہ میں جو رسم و رواج تھا اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کس نے بنایا تھا وہ ہجرت کے وہ وہی کے پہلے دن مسلمانوں کا قانون رہا پھر رفتہ رفتہ تیئیس سال کے دوران میں اس میں تبدیلیاں کی گئیں ان کی منسوخ کر کے ان کی جگہ نئے کام احکام دیے جاتے رہے گویا اسلامی قانون کے ماخذوں میں ایک ماخذ کسی ملک کا وہ رسم و رواج ہے جو انسانی عقل اور اس انسانی ثوابدید اس کے مخالف نہ ہو سکتی ہے اور اس پر لوگ عمل کرتے ہیں اس کے بعد رفتہ رفتہ مختلف احکام قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے آتے رہے امت تک پہنچائے جاتے رہے اور بالآخر ان کا بیان کیا جانا ان کا وضع کیا جانا ختم بھی ہو جاتا ہے رسول اللہ کی وفات کے ساتھ دوسرے الفاظ میں اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ قرآن اور سنت ہے اور وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں رسول اکرم کی زندگی میں ان کا وجود ہوتا ہے اور رسول اکرم کے دنیا سے تشریف لانے کے ساتھ ان کا دوام بھی ان کی عمر بھی ختم ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس محفوظ رہتے ہیں لیکن ان میں کوئی اضافہ ان میں کوئی تبدیلی اس کے بعد ناممکن یہ تو ممکن نہیں کہ آج کی مختصر صحبت میں میں تفصیل کے ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کون سا قانون پہلے آیا قرآن میں یا حدیث میں پھر کون سا پھر اس میں کیا تبدیلی ہوئیں تیئیس سال کے عرصے میں لیکن ایک عمومی طور پر یہ ہم اپنے پیش نظر رکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو احکام آئے وہ خدائی حکم کے طور پر ہمارے پاس آئے اور اس کی تبدیلی اور تو اور اس پیغمبر بھی اپنی ذاتی رائے سے نہیں کر سکتا لہذا رسول اکرم کی وفات کے بعد یہ مفروضہ کہ خدا نے آپ کو وہی کے ذریعے سے تبدیلی کا حکم دیا ہو قرآن میں داخل کیے بغیر بھی اس کا بھی امکان باقی نہیں رہتا اسی طرح سنت کے ذریعے سے جو احکام ہم تک پہنچتے رہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ وہ وہی اور الہام کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچے ہوں اور اس شرط یا اس صرحب کے ساتھ کہ ان کو قرآن میں داخل نہ کیا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں سراحت سے ذکر ہے اللہ پیغمبر جو چیز بھی بیان کرتا ہے وہ اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خدا ہی کی وہی ہوتی ہے جو اس تک پہنچائی جاتی ہے تو اگر پیغمبر کی بیان کردہ چیزیں قرآن میں داخل نہ کی گئی ہیں تو مفروضہ مسلمان کا عقیدہ مسلمان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ الہام کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچی ہوگی اور پیغمبر نے پوری دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہوگی لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے میں احکام کی ضرورت ہو قرآن میں وہ احکام نہ ملتے وہی کا بھی انتظار رہتا ہے وہی آتی نہیں ان حالات میں اگر معاملہ ایسا ہے جس میں انتظار کیا جا سکتا ہے تو رسول اللہ انتظار کرتے ہیں لیکن معاملہ فوری ہو تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اشتہاد کر کے استعمال کر کے استدلال کر کے اپنی شوابی سے کوئی حکم دے ایسے حکم کی دو صورتیں ہیں یا تو خدا اس کی توثیق کر دے گا یا خدا اسے نامناسب سمجھے تو تبدیلی کا حکم دے اس بارے میں تصور یہ ہے اور معقول بھی کہ اگر خدا کو رسول کا استمباد نامناسب نہ معلوم ہو توسیف کرتا ہو تو سکوت کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور توسیقی وہی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس میں فوری بھی ہو سکتا ہے دیری بھی ہو سکتا ہے اگر خدا کی طرف سے ترمیم کا کوئی حکم نہ آئے تو چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو مجاز پائیں گے کہ اس پر عمل کرتے رہیں کیونکہ اس کی خدا نے تبدیلی کا حکم نہیں دیا اس کے برخلاف اگر پیغمبر کے استدلال و استمباد کو خدا ناپسند کرتا ہو تو ہمارا تصور یہ ہے کہ خدا کو اس استمباد کے نافذ کرنے اور اس بات کے کسی فائدے پر منتخب کرنے سے پہلے اس کی ترمیم کا حکم آنا چاہیے ورنہ امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی استمباد کردہ چیز کو جو خدا کو ناپسند ہے عمل کرائیں گے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوگا چنانچہ ایسی مثالیں ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہیں بعض ایک کی طرف میں نے اس سے پہلے اشارہ بھی کیا ہے مثلا جنگ بدر کے قیدیوں سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے اس بارے میں کوئی کوئی نیا حکم کوئی سریح حکم قرآن مجید میں اس وقت نہیں آیا تھا رسول اکرم نے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کرنے کا تصویر کیا تو فوراً ہی خدا کی طرف سے وہ مشہور آیت تھے اتاب نازل ہوئی لولا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب نازی اگر خدا اس سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو اس چیز کو چننے جو تم نے حاصل کیا ہے یعنی مال فدیہ اس کی بنا پر تمہیں سخت عذاب دیا جاتا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا فوراً ہی اطلاع دیتا ہے کہ رسول کا انسانی حیثیت میں استعمال کردہ قانون اسے پسند نہیں ہے البتہ اس خاص صورت میں جو میں بیان کر رہا ہوں یعنی فدیہ لینا قیدیوں سے اس کے متعلق خدا یہ بھی وضاحت کر دیتا ہے میں پہلے ہی سے اس کی اس کا حکم معین کر چکا تھا لہذا اب اسے میں قبول کرتا ہوں اب اس کی توسیع کرتا ہوں تو مجھ پر عمل کر سکتا دوسری مثالیں ایسی ملیں گی کہ اس حکم کی رسول کریم کے استعمال کردہ حکم کی قرآن کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے فوراً تنصیف ہوگی اور اس تنسیخ کی بنا پر اس کا اطلاع نہیں کیا جائے گا غرض جہاں تک اسلامی قانون کے بنیادی اور اساسی ماخذوں کا تعلق ہے پہلی چیز ملک کا وہ رسم و رواج ہے جو معقولیت کے منافی نہ ہو اور جس کی اس وقت تک کوئی قرآن یا سنت کے ذریعے سے تبدیلی نہ کی گئی ہو دوسرا ماخذ قانون ہوگا تاریخی نقطۂ نظر سے وہ بغیر خاموں یعنی سراحت کے ساتھ کسی فائدے کا مقرر کرنا اور یہ قرآن کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے سنت کے ذریعے سے بھی اور ان دونوں میں ایک اساسی فرق ہے کہ قرآن اللہ کا حکم سمجھا جائے گا اور سنت کے سلسلے میں مختلف وجوہ سے اس کا درجہ قرآن سے کم تر ہوگا میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم پیغمبر ہی سے ایک حکم کو سنیں تو اس کا درجہ قرآن کے بالکل برابر کا ہوگا مثلا اگر میں عید نبوی میں رسول اللہ سے یہ کہوں کہ یہ قرآن ہے اللہ کا حکم اس کی تو میں تعمیل کرتا ہوں یہ تیرا انسانی حکم ہے میں اس کی تعمیل نہیں کرتا ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو فوراً ہی ملت سے خارج کر دیا جائے گا اور اسے کوئی شخص گوارا نہیں کر سکے گا کہ رسول اللہ کے حکم کو ایک مسلمان رد کرے لیکن جیسا میں بھی بیان کر رہا تھا بعض وجوہ سے حدیث کی حیثیت کسی قدر کم ہو جاتی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تدویل اور قرآن کی ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا انتظام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی نگرانی میں اور اس کے ایک ایک نقطے ایک ایک شوشے کی حد تک بھی اپنے حکم کے ذریعے سے اور اپنی نگرانی میں اس کو مدبن کرا کر امت تک پہنچایا جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو صحابہ نے اپنی ذاتی سوادید پر اس کو لکھا بغیر اس کے کہ اس نوٹ کی ہوئی چیز کی صحت کا کوئی انتظام کیا گیا ہے رسول اللہ کو دکھا کر اس کی تصحیح لینا اس کا سوال عام طور پر نہیں تھا بجو شاگ نادی صورتوں کے جیسا کہ حضرت انس کے سلسلے میں ملتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحابہ کی انفرادی قابلیتوں کے اختلاف کے باعث رسول اللہ ایک چیز بیان کر رہے ہیں ایک صحابی اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے دوسرا صحابی کسی نہ کسی وجہ سے مثلا یہ کہ وہ عالم و فاضل نہیں ہے مثلا یہ کہ وہ ان پڑھ ہے یا بدوی ہے یا مثلا خوشی کے اس خطبہ نبوی کے دوران میں صرف چھینک لینے ہی کے ذریعے سے اس نے ایک لفظ کو نہیں سنا اس ایک بنیادی گویا اہم لفظ کے نہ سننے سے وہ جملے کے پورے مفہوم کو سمجھنے سے حاصل ہوا اور اس طرح بعد میں وہ کوئی چیز روایت کرتا ہے تو وہ حدیث کی صحیح روایت نہیں ہوگی غرض قرآن کی تدلیل اور قرآن کی تبلیغ تواتر کے ذریعے سے رسول اقلیم کے اپنے اپنی نگرانی میں تیار کیے ہوئے گویا ڈاکیومنٹ دستاویز کے ذریعے سے ہوتی ہے اور حدیث کے متعلق صحابہ انفرادی طور پر اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں اور ان کی اپنی ذاتی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے فرق کے باعث ان کے انفرادی مجموعہ کتب میں اور کتب حدیث میں فرق ہوتا ہے اس لیے بعد کے زمانے میں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس حدیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے مطالعہ بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں یا یہ ابتدائی قانون ہے یا آخر تک یہ قانون رہا یا شروع میں ایک حکم دینے کے بعد رسول اللہ نے اسے منسوخ تو نہیں کہہ دیا یا یہ قانون کسی ایک معین شخص کے لیے تو نہیں تھا یا وہ سارے لوگوں کے لیے ہے یا اس کو صحابی نے صحیح طور پر سنا اور صحیح طور پر سمجھا اور صحیح طور پر لکھا یا ان کی انفرادی صلاحیتوں کی وجہ سے ان میں کچھ فرق بھی پیدا ہو گیا پھر صحابی کے بعد تابعین طب تابعین مختلف زبانوں میں جب حدیث کی نسل بعد نسل روایت ہوتی رہی تو آیا اس کا کوئی اثر اس مجموعہ حدیث پر پڑا یا نہیں پڑا انہیں وجہ سے حدیث کا درجہ قرآن سے کم تر ضرور ہوگا لیکن اس کا جو اصل اصول ہے وہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ رسول کے حکم کو صرف رسول ہی بدل سکتا ہے رسول سے کمتر درجے کی کوئی شخصیت چاہے وہ خلیفہ اور بادشاہی کیوں نہ ہو اسے اس کا حق نہیں پہنچتا ضمن میں یہ کہتا چلوں دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ حدیثوں کی صحت کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں جو ہمارے اسلاف نے خود ہی مدون اور مرتب کر کے قائم رکھے اور ان کی بنا پر حدیثوں کو جانچ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث قابل اعتماد ہے اگر دو حدیثوں میں اختلاف ہے تو کس کو ترجیح دی جائے وغیرہ اس لیے میرے اس اعتراض کو یا اس ریمارک کو کہ حدیث کے متعلق قرآن کے مقابلے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس سے منشا یہ بالکل نہیں ہے کہ حدیثوں پر اعتماد نہ کیا جائے کیونکہ سیاح سطح جیسی حدیثی کتابوں کے متعلق ہم کو انسانی حد تک ان کی صحت کے جو وسائل ہو سکتے تھے ان وسائل کا استعمال کیا جانا نظر آتا ہے لہذا حدیث کی کم ترین درجے کی کتاب کو بھی میں پورے اطمینان کے ساتھ کہوں گا کہ دوسری قوموں کی مستند ترین کتابوں پر بھی ترجیح حاصل مثال کے طور پر بغیر اس کے کہ میں کسی پر اعتراض کرنا چاہوں انجیل کا ذکر کرتا ہوں انجیل جو آج کل چار انجیلوں کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے اس کے متعلق خود عیسائی مورخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے تین سو سال بعد پہلی مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے ان تین صدیوں میں اس کو نسلاً بادہ نسل کس طرح نقل کیا گیا اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا گیا اس کا ختم ہمیں کوئی نہیں اس کے برخلاف حدیث کی ادنا ترین درجے کی کتاب کے مطالعے ہوئی ہمیں ایک ایک سطر والی حدیث کے مطالعے ہوئی پوری تفصیل سے ریفرنسز ملتے ہیں فلاں فلاں سے اس میں فلاں سے اور اس میں فلاں سے اس طرح بلاخ رسول اللہ تک پہنچ کر کے رسول اللہ نے فرمایا لہٰذا اتنے ایگزاسٹو ریفرنسز کی موجودگی میں ادنا ترین درجے کی حدیث کی کتاب کا درجہ بھی دوسرے قوموں میں جن کے ہاں اسناد کا کوئی رواج نہیں تھا اور ایگزاسٹو ریفرنسز کی کوئی رعایت لحاظ نہیں کیا جاتا تھا اس کے مقابلے میں حدیثی کتابوں کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے بہرحال مجھے آج اس سے بحث نہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلامی قانون کی کے بنانے کا کام ابتدا تو یہ تھا کہ جس چیز کو منسوخ نہ کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یہ فائدہ رہا رسم و رواج اور عرف و عادت کے مطابق اور اس کے بعد قانون بننے لگے ان قانونوں کے متعلق جو بننے لگے اور جو قرآن و حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ایک چیز کا ذکر ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ سارے احکام یکساں درجے کا حکم نہیں رکھتے بعض کی حیثیت فرض واجب کی ہوگی بعض کا حکم سفارشی اور مستحب کا ہوگا کی ہوگی بعض کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ حرام ہے انہیں حضرت نہیں کرنا چاہیے بعض کی ممانعت یہ ہوگی کہ نہ کرو تو بہتر ہے مقروع سمجھے جائیں گے اور بہت سی چیزوں کے متعلق یہ حیثیت ہوگی کہ وہ ہماری شرابدیت پر چھوڑ دیے گئے ہیں مباح ہیں ہم چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں مگر یہ تصور کسی قدر دیر سے پیدا ہوا علمی نقطۂ نظر سے یعنی احکام کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا جائے اور یہ تقسیم اخلاقی احساس پر جو چیز خیر ہے اچھی ہے بہتر ہے اسے ضرور کرنا چاہیے جو چیز شر ہے بری ہے اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس چیز میں خیر غالب ہے لیکن اس میں شر کا بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے اس کا کرنا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہوگا اس کے برخلاف جس چیز میں شر کا غلبہ ہے البتہ خیر کا بھی کچھ جز اس میں پایا جاتا ہے اس کا نہ کرنا بہتر ہے اسے مکرو کہا جائے گا اور جن چیزوں میں یہ صورت نہیں ہے مثلاً خیر اور شر دونوں برابر کے ہیں یا اس میں نہ خیر ہے نہ شر ہے اس کو ہم مباح کرا دیں گے یہ پنج گنا تقسیم غالباً دوسری صدی ہجری میں شروع ہوئی اور جیسا کہ امام غزالی نے بیان کیا ہے یہ معتزلہ فقہا کی کتابوں میں اصول فقہ کی کتابوں میں پہلی دفعہ ملتی ہے اس سلسلے میں ایک ڈائگریشن کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں گا کہ بھلائی اور برائی یا خیر اور شر اس کے لیے قرآن مجید میں دو اصطلاحیں آئی ہیں جو دلچسپ ہیں اور شاید ضرورت ہے کہ اس کی تھوڑی سی تحلیل بھی کی جائے اچھی چیز کو قرآن کہتا ہے معروف اور بری چیز کو کہتا ہے منکر امر و کہیں کہیں خیر کا لفظ اور شر کا لفظ بھی آیا ہے لیکن عام طور پر خیر کی جگہ معروف کا لفظ اور شر کی جگہ منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے معروف کے لفظی معنی ہیں وہ چیز سب لوگ جانتے ہیں وہ چیز معروف ہے اور منکر اس کے برعکس ہے وہ چیز جو بالکل نہیں جانی جاتی ایک غیر معروف یہ اصطلاح اس معنی کے لیے کیوں استعمال ہوئی یہ بہت دن تک میں سوچتا رہا جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ عرض کرتا ہوں ممکن ہے آپ اسے قبول کریں ممکن ہے رد کریں میری اپنی ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ خدا انسانوں کو بطور ان کے قانون ساز اور ان کے مالک اور خالق کے جو چاہے حکم دے سکتا ہے کسی کو انکار نہیں لیکن خدا حکیم اس لیے وہ کسی بری چیز کا حکم دے نہیں ان دونوں کے ملانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو معقول ہو اسے اخل انسانی قبول کرتی ہے کہ وہ اچھی چیز ہے اور جو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اسی کا حکم دیا جائے گا اور جس چیز کو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ بری ہے وہ ممنوع قرار دی جائے گی دوسرے الفاظ میں استداد کا سوال نہیں ہے خدا انسانوں کو انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہر اپنے سلیم رکھنے والا قبول کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز اور اسی طرح خدا اسی چیز سے انسانوں کو روکتا ہے استبداد کے بغیر کہ جس چیز کو سارے انسان جانتے ہیں کہ یہ نامناسب توجہ کے کہ لفظ معروف اور لفظ من کر خیر اور شر کے معنی میں عربی زبان میں کیوں استعمال ہو رہے ہیں خاص کر پرانی مصطلاحات میں پرانی ٹرمینالوجی عہد نظری میں ہمیں کچھ اور بھی ماخذ قانون ملتے ہیں اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن اور حدیث ابدی قانون ہوں گے چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے اگر خدا کا کوئی نیا حکم ہونے والا بھی ہو تو اس کے ہم تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے سابقہ قانون بھی یعنی خرانی قیامت تک نافذ رہے گا اسی طرح پیغمبر اسلام کے بعد چونکہ کوئی اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے پیغمبر کے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے جس نئے پیغمبر کی ضرورت ہوگی اس کے نہ آ سکنے کی بنا پر حدیث اور سنت بھی ابدی بن جائے گا بن جائیں گے اور قیامت تک اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض چیزیں فرض ہوں گی بعض چیزیں مستحب ہوں گی اسی طرح بعض چیزیں حرام ہوں گی بعض چیزیں مقروع ہوں گی محض امر کا سیگا استعمال کرنے سے دونوں ایک درجے میں نہیں پہنچ جاتی ایک مثال قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا حکم آئے گا جو فرض ہے اور اسی قرآن میں اسی سیغ عمر کے ذریعے سے حکم آئے گا کہ خیرات ہے ظاہر ہے کہ یہ فرض نہیں ہوگا ترغیب دلائی جائے گی تو اگرچہ بظاہر سیغ عمر کے استعمال کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر ہونے کی وجہ سے خیرات اور زکوٰۃ دونوں کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف وسائل سے اور مختلف اشارات سے ہم فیصلہ کرتے ہیں ایک کا حکم فرض کا ہے اور دوسرے کا حکم فرض کا نہیں اس شرط کے ساتھ قرآن اور حدیث کے حکام ابدی ہو جاتے ہیں لیکن عہد نبوی ہی میں کچھ اور قوانین بھی ہمیں ملتے ہیں جو موقتی ہوتے ہیں عارضی ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز وہ ہے جس کو ہم معاہدہ ہیں یعنی اسلامی مملکت کا حکمران مالی ضرورتوں کے لیے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حکومت مدینہ کے سردار اور حاکم کی حیثیت سے کسی قبیلے سے کسی اجنبی سیاسی وحدت کے ساتھ کسی بادشاہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدے میں کچھ شرطیں قبول کرتے ہیں تو وہ شرطیں مسلمانوں کے لیے واجب تعمیل ہوں گی اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ معاہدہ برقرار ہو جیسے ہی وہ معاہدہ ختم ہو جائے یا اس کو رد کر دیا اور منسوخ کر دیا جائے تو وہ شرطیں بھی یعنی ہمارے قانون کے وہ اجزاء بھی منسوخ ہو جاتے ہیں اس طرح معاہدے کے ذریعے سے قبول کی ہوئی شرطیں اسلامی قانون کا وہ جش سمجھا جائے گا جو عارضی اور مواقع ہوگا اگرچہ کہ اس کی تعمیل اتنی ہی ضروری ہوگی جتنے ان حکام کی جو ابدی طور پر قیامت کے لیے قرآن و جس میں دیے گئے اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں شاید ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے کے لیکچروں میں شریک نہیں رہے سمجھانے کے لیے مثال دینے کے لیے میں ایسا کر سکتا ہوں رسل حدیبیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مشرقین مکہ کے ہاں تنہا گزین ہو جائے تو اس کا ایکسٹریڈیشن اس کا مسلمانوں کے سپرد کیا جانا تحریر کیا جانا ضروری نہیں ہوگا اس کے برخلاف اگر مشرقین مکہ کا کوئی شخص چاہے مسلمان ہی ہو کر وہ رسول اکرم کے پاس اگر تنا لینے کے لیے آتا ہے تو مکے والوں کے مطالبے پر رسول اکرم کا فریضہ قرار دیا گیا تھا اس معاہدے میں کہ اس شخص کو واپس کر دیں تو یہ اسلامی قانون کا جز بن گیا کہ مکے والوں کے ساتھ ایکسٹرڈیشن کے مسائل میں یک طرفہ تحویل عمل میں آیا کرے گی اور مساوات کا اس میں لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو جب تک وہ معاہدہ نافذ رہا یہ قاعدہ اسلامی قانون کا جز رہا جیسے ہی وہ معاہدہ ختم ہو گیا جیسا کہ ہم واقف ہیں کہ کوئی دو سال کے بعد وہ ختم بھی ہو گیا تو ان حالات میں وہ قانون بھی وہ شرطیں بھی خود بخود ختم ہو جاتی ایک اور چیز جس کی طرف میں ایک سابقہ لیکچر میں اشارہ کر چکا ہوں اور آج بھی اس کا ذکر کرتا ہوں لیکن اس کی مثال مجھے اہل نبوی میں ابھی تک نہیں ملی لیکن ممکن ہے کہ وہ معقول ہونے کی بنا پر عہد نبوی میں بھی ہوتی رہی ہو اور ممکن ہے ہمارے محترم صدر کے ذہن میں ایسی کوئی چیز آئے وہ مجھے بیان کر کے مجھے اور آپ سب کو مستفید بھی کر سکے اور اس کا نام ہے مماثلت رشید راشقی وہ یہ کہ بعض وقت معینہ قانون بنانے کی جگہ اسلامی حکومت اس چیز کو قبل قبول کر لیتی ہے کہ کسی اجنبی ملک کے ساتھ اسی قاعدے پر عمل کریں جو قاعدہ کہ اس ملک میں رائج ہے اس طرح اسلامی قانون میں مرکز گریزی پیدا ہو جاتی ہے یعنی ایک علاقے کے متعلق ایک فائدہ رہے گا ایک قوم کے لیے دوسرا فائدہ رہے گا وغیرہ وغیرہ جو مثال اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ حضرت عمر کے زمانے کی ہے یعنی رسول اللہ کی وفات کے بمشکل تین چار سال بعد کا واقعہ مند نامی ایک مقام تھا شام میں شمالی شام میں سرحد پر تو وہاں کے مسلمان والی نے حضرت عمر کو لکھ بھیجا کہ سرحد پار کے لوگ ہمارے پاس تجارت کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چنگی کے متعلق کیا برتاؤ کیا جائے کس شرح سے اور کس مقدار میں ان سے چنگی جائے حضرت عمر کا جو جواب تھا وہ میرے اس بیان کردہ فائدے کے متعلق ہے انہوں نے لکھ بھیجا کہ ان تاجروں سے اسی شرح سے چنگی لو جس شرح سے ان کے ملک میں مسلمان تاجروں سے لیا جاتا مثلاً فرض کیجیے کہ بیزنٹائن امپائر میں تیس فیصد شرح پر تاجروں کو کسٹم دینے ہوتے ہیں تو بیزنٹائن تاجروں سے اسلامی ملک میں تیس فیصد شرائی سے محصول لیا جائے گا اس سے کم یا اس دیا زیادہ نہیں دیا جائے گا اس فائدے کی مزید تشریح اور توجہ کرتے ہوئے امام محمد شیبانی نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس قاعدے کا اطلاق مختلف طور سے ہو سکتا ہے مثلا اجنبی ملک میں مسلمان تاجروں سے کوئی چنگی نہیں دی جاتی ہم بھی اس ملک کے تاجروں سے کوئی چنگی نہیں گے مثلا اجنبی ملک میں مسلمان عورتوں کے مال پر کوئی چنگی نہیں دی جاتی ہم بھی اس قوم کی عورتوں کے مال پر کوئی چنگی نہیں گے مثلاً اگر اجنبی ملک سے میں مالک کی جگہ مالک کا کوئی غلام سامان لے جاتا ہے اس پر چنگی نہیں لی جاتی ہم بھی مماثل عمل کریں گے وغیرہ وغیرہ تفصیل سے کوئی صفحہ دو صفحے میں بحث کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مماثلت کا فائدہ اپنی جگہ برقرار ہے جب تک کہ ہماری حکومت اس کے خلاف فیصلہ صادر نہ کرے مثلا حضرت عمر فیصلہ صادر کر سکتے تھے کہ دشمن کے ملک سے آنے والے غیر اسلامی ملک سے آنے والے تاجروں سے مثلاً دس فیصد چنگی لیا اس کا انہیں پورا اختیار اور اس صورت میں چاہے بیزنٹائن امپائر میں مسلمان تاجروں سے تیس فیصد چنگی لی جاتی ہو یا صفر فیصد کوئی فرق نہیں ہوگا ہمارا چنگی کا افسر اس قانون پر عمل کرے گا جو ہماری حکومت نے بنایا اور نافذ کیا اس طرح کی متعدد چیزیں ہمیں عہد نبوی میں ملتی ہیں کہ اسلامی قانون صرف قرآن صرف حدیث ہی پر مشتمل نہیں ہے اول ملک کے رسم و رواج اور اس میں سے بھی اول مکہ کے رسم و رواج پر پھر مدینہ کے رسم و رواج پر پھر پورے عرب کے رسم و رواج پر جس پر عہد نبوی میں اسلامی مملکت منتظ ہو چکی تھی وہ ایک ماخذ ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ اس کے خلاف کوئی احکام حکومت کی طرف سے اسلامی حکومت کی طرف سے نہ دیے جائیں قرآن و حدیث میں ان کی نمایاں منسوخی عمل میں نہ آئی اس کے بعد ایک اور چیز کا ذکر کرنا پڑتا ہے اور وہ اسلامی قانون سازی کو ایک ذریعہ ایک وسیلہ عطا کرنے کے متعلق ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہ سکے یہ ہے اشتہار جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں اشارتاً بیان کر چکا ہوں یہ خود عہد نبوی کی ایک چیز ہے عہد نبوی میں ہمارے فقہ جو چار اصول بیان کرتے ہیں قرآن حدیث اجماع قیاس جن میں سے اجماع عہد نبوی میں نہیں پایا قیاس اس کو ہم اشتہاد کا اس وقت نام دے رہے ہیں عہد نبوی جی میں وجود میں آ چکا اور یہ عہد نبوی کے آخری زمانے کا واقعہ ہے تقریباً نو ہی گری یعنی وفات سے سال ڈیڑھ سال پہلے رسول اللہ نے وہ حکم دیا تھا جن حالات میں حکم دیا تھا اس کی میں مقرر تفصیل آپ سے بیان کرتا ہوں ان ناظرین کے لیے جو شاید اتفاق سے اس سے پہلے کے لیکچروں میں موجود نہ رہے رسول اکرم نے جب یمن کا علاقہ اسلام قبول کر لیتا ہے وہاں ایک شخص کو والی بنا کر روانہ کیا یا زیادہ صحیح الفاظ میں قاضی بنا کر روانہ کیا ان کا نام تھا معاذ ابن جبل زمانے کا فائدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے پر معمور کیا جائے تو جانے سے پہلے آخری باریابی آخری ملاقات کے لیے حضور کے پاس حاضر ہوتا اور حضور اسے آخری ہدایات دے سکتے تھے بالمشافہ زبان چنانچہ علاوہ اور چیزوں کے رسول اکرم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا بما ماں تم حکم کس اساس پر دیا کرو ان کا جواب یہ تھا بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق میں نے قرآن کے مطابق قرآن میں جو حکام ہوں گے میں اس کا نفاذ کروں گا ان کی تعمیل کراؤں گا رسول اللہ نے اس کو قبول فرمایا لیکن ایک جملے کے ایک سوال کے ذریعے سے اس میں اضافہ کرنے کے لیے فعلم تجیز اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو کیا کرو تو حضرت معاد بن جبل نے فوراً کہا کہ قد سنت رسول اللہ اس صورت میں اللہ کے رسول کی سنت اور طرز عمل کے مطابق اس کو بھی رسول اللہ قبول کرنا فرماتے ہیں لیکن پھر سوال کرتے ہیں فعلم تبھی اگر تمہیں سنت میں بھی کوئی چیز نہ ملے گی تو کیا کرے ان کے الفاظ تھے اج تہید بلا آلو میں اپنی رائے کے ذریعے سے کوشش کروں گا قانون معلوم کرنے کے لیے اور کوئی دقیقہ فروغاش نہ کروں گا دوسرے الفاظ میں میں اپنی شوابید پر حکم دوں گا غور کر کے استدلال کر کے استعمال کر کے قیاس کر کے جو بھی کریے ایسی چیز معلوم کرنے کی کوشش کروں گا جو میری دانش میں اللہ کو پسند ہو اور معقول ہو اور اگلے انصاف کے مطابق ہو اس پر رسول اللہ اس قدر خوش ہوئے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کہتے ہیں اے اللہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو جس چیز کی ہدایت دی ہے توفیق دی ہے اس پر تیرا رسول خوش ہے چنانچہ اس فائدے کو کہ قرآن و حدیث کے سکوت کی صورت میں یا اس میں قانون ہمیں نہ مل سکنے کی صورت میں ان کو اشتہاد کی اجازت ہے ظاہر ہے کہ یہ اختیار بہت ہی مہنگی ہے اگر قرآن و حدیث میں سراحت موجود ہے تو اشتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوسری بات ہم اشتہاد کر سکیں گے جبکہ قرآن و حدیث میں باوجود تلاش کے ہمیں کوئی فائدہ کوئی حکم پیش نظر مقدمے کے متعلق اور مسئلے کے متعلق نہ ملتا اشتہاد کے ذریعے سے قانون کا معلوم کرنا اس کی مختلف صورت ہے کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک خاص اس چیز کے لیے تو حکم نہیں ہے لیکن ایک مناسب چیز کے لیے حکم ہے فرض کیجیے کہ چوری کا فائدہ موجود لیکن کفن چوری کا ذکر قرآن مثلا نہیں کیا کرے تو ہمارا مشتحق قیاس کرے گا چونکہ ایک قسم کی چوری کے لیے یہ حکم ہے ایک دوسری قسم کی چوری میں بھی ہم اسی قسم کا استعمال کر سکتے ہیں یا اس میں کسی وجہ ترمیم کے ساتھ اسی طرح اور احکام کے متعلق بعض وقت مماثلت نماشلہ جاتی یا ایک مماثل چیز ملتی ہے جس کے متعلق حکم ہو چاہے اس معینہ سوال کے متعلق حکم نہیں ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بظاہر تو منطقی استدلال کے ذریعے سے ہم ایک چیز کا حکم دے سکتے ہیں لیکن اگر ذرا غور کریں تو فوری ذہن میں آنے والا فائدہ مناسب نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک تر وجہ سے ایک دوسرا ہی قانون مناسب معلوم ہوتا ہے اس کو استحسان کا نام دیتے ہیں یعنی ظاہر تو یہ حکم دینا چاہیے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یہ حکم دیا جائے وہاں قانون کے بدلنے کا سوال نہیں ہوتا بلکہ ایک امیخ تر وجہ تک ہماری نظر پہنچتی ہے اور اس تر وجہ کی وجہ سے باعث ہم ایک دوسرے فائدے کو بہتر سمجھتے ہیں مستحسن سمجھتے ہیں کبھی اس کا اصول ایک اور ہوتا ہے وہ یہ کہ امت کا فائدہ اسی میں بہت ہی اسٹرکٹ قسم کی منطق سے تو فائدہ یہ ہونا چاہیے لیکن امت کی فلاح امت کی صلاح امت کی بہبودی امت کی آسانی کے لیے یہ دوسرا فائدہ بہتر اس کے لیے ہم اس اصلاح کا نام دیتے ہیں مگر اس طرح کے مختلف کے ساتھ لطیف فرق کے ساتھ اشتہاد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کا رواج ہم کو عہد نبوی سے ملنے لگتا اور اس فائدے کے اطلاق کے باعث خاص کر قاضیوں کے فیصلوں کے سلسلے میں ہمیں ایک نئی چیز سے سابقہ پڑتا ہے جو قانون سازی کا ایک جز ہوا اس چیز میں بحث کر رہا ہوں اس سے قریبی اس کا تعلق ہوگا وہ یہ کہ فرض کے لیے قرآن حدیث میں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے اور خاضی اشتہاد کر کے ایک حکم دیتا ہے کیونکہ وہ قاضی ہے لہذا وہ اپنے فیصلے کا نفاذ بھی کرا سکتا رسول اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کا نفاذ کرا سکے یہ ممکن ہے کہ نفاذ سے پہلے خود قاضی کو کچھ شبہ ہو وہ مرکز سے دریافت کرے گا اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے میری رائے میں تو یوں ہے لیکن مجھے تجزب ہے اس بارے میں ہدایت کی جائے اس صورت میں مرکز سے جواب دیا جائے گا جو سنت ہونے کے باعث وضع قانون کی صورت اختیار کر لے گا اس کا تعلق اشتہار سے نہیں جائے گا ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا اور اس کے متعلق رسول اللہ سے رجوع کرنا ضروری نہیں سمجھا لیکن اس قاعدے کی اطلاع رسول اللہ تک پہنچی کسی نہ کسی وجہ یا تو یہ کہ فریق مقدمہ نے اپیل کی یا رسول اللہ کے اپنے نامہ نگاروں کے ذریعے سے مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں اس کی اطلاع رسول اللہ تک آئی اور رسول اللہ اس فیصلے کو نامناسب سمجھا تو فوراً اس گورنر کو اس قاضی کو ہدایت جائے گی کہ یوں نہیں یوں تو قانون سازی کی مختلف صورتوں میں سے خاص کر سنت کے ذریعے سے قانون سازی کی مختلف صورتوں میں سے ایک تو وہ ہے رسول اللہ ایک چیز کا حکم دیتے ہیں دوسری صورت وہ ہے کہ اس کسی مقدمے کی وجہ سے کسی آپ کے نائب کے نامنا حکم کی وجہ سے آپ اس میں دخل ہیں جو بھی ہو ایسی مثالیں ہمیں متعدد ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گورنروں کو ہدایتیں بھیجیں کہ یوں نہیں یوں کیا ایک مثال ذہن میں آتی ہے ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا قتل خطا کے طور پر اور اس کا خون بہا دلایا گیا پرانے رواج کے مطابق خون بہا متوفع کے سب بارشوں کو نہیں دلایا گیا بلکہ مرد بارش اس کی اطلاع رسول اللہ تک پہنچتی ہے تو آپ ہدایت بھیجتے ہیں وہاں کے والی کو خاجی کو کہ فلاں شخص کی بیت سے اس کی دیوا کو بھی اس کا حصہ دلایا گیا اس کو وراثت قرار دیا گیا مارے خون بہا کو لہذا وراثت کی صورت میں جس طرح بیوی کو بیٹے کو بیٹی کو ماں کو باپ کو ہر ایک کو قرآن حصے مقرر کر دیے جا چکے ہیں اس طرح خون بہار میں بھی اسی پروپورشن کا لحاظ رکھنا اس طرح کی مثالوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قانون سازی کس طرح اس زمانے میں عمل میں آیا کرتی تھی جیسا میں نے بیان کیا کہ اجماع کا فائدہ عہد نبوی میں ناممکن تھا وہ بات کی تھی اجماع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس پر ہم قیاس و اشتہاد کرتے ہیں اور اس اشتہاد پر سارے ہی علماء کسی زمانے کے متفق ہو ہیں ایسے فائدے کو جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں لازمن زیادہ اہم زیادہ عادل قبول خدا دینا پڑتا ہے بنسبت اس فائدے کے کہ جسے ایک ہی شخصی رائے کی بنا پر ہم نے معلوم کیا ہو ایک ہی فقیر کا وہ استعمال اگر اجماع جو انسانی چیز ہے جو نہ خدا کی طرف سے وہی کردہ چیز ہے اور نہ رسول کے اپنے الفاظ ہیں رسول کے اپنے احکام ہیں یعنی خدائی اور رسول کی چیز نہیں ہے بلکہ عام انسانوں عام مسلمانوں کی چیز ہے اس کو ایک خاص اہمیت ضرور دیتے ہیں لیکن کم از کم نفی فقہ کے نزدیک اجماع بھی ایک ایسی چیز ہے جو اٹل ناقابل تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک جدید ترجمہ کے ذریعے سے ایک قدیم ترجمہ کو منسوخ کیا جا سکتا ہے جس طرح مثلا ایک نبی کے احکام کو دوسرا نبی منسوخ کر سکتا ہے اس طرح ایک فقیر کی رائے کو دوسرا فقیر رد کر کے اپنے علاحدہ رائے دے سکتا ہے اسی طرح ایک اجماع کو بدل کر ایک دوسرا اجماع اگر قائم کیا جائے تو وہ پہلے اجماع ہی کی طرح سے واجب تعمیل ہو جائے گا اور پرانا اجماع باقی نہیں رہے گا یہ رائے خاص کر امام ابو یوسف کی ہے ان کی مشہور کتاب اصول فقہ پر ان کے الفاظ یہی ہیں کہ ایک جدید ترجمہ کے ذریعے سے قدیم ترجمہ منسوخ ہو سکتا ہے یہ اسلامی قانون کی ایک بہت بڑی خدمت تھی میری رائے میں کیونکہ اس کے ذریعے سے اسلامی قانون کو کم از کم اس کے اس جس کو جو انسانی ہے خدا رسول کی طرف سے آیا ہوا عقل قانون نہیں ہے اس کے ہم ہمیشہ کے لیے پابند نہ ہو جائیں بدلنے والے حالات کے تحت بدلنے والی ضرورتوں کے تحت ہم ایک انسان کے فائدے کو دوسرے انسان کے قانون کے ذریعے سے بدل سکیں گے اور ظاہر ہے کہ عام طور پر تو ہم یہی کہیں گے کہ اجماع کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کی جا سکتی لیکن اس فائدے کے تحت جو امام فضری نے بیان کیا ہے اول اول کسی نہ کسی کو پرانے اجماع کے خلاف زبان کھولنی پڑے گی رائے دینی پڑے گی اور پرانی رائے پر اعتراض کرنے کی ضرورت پیش آئے گی پھر بعد میں معاصف فقہ اس کی اس رائے کو قبول کرتے جائیں گے جب سارے لوگ اس پر متفق ہو جائیں تو پرانا اجماع ختم ہو جائے گا نئے اجماع پر عمل کرنا ہوگا کسی کوئی معین مثالیں نہ امام پر دلی نے دی ہیں اور نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن یہ فائدہ اپنی جگہ بہت اہم ہے اور اسلامی زندگی اسلامی قانون کو زندگی عطا کرنے ویٹیلٹی عطا کرنے کا ایک ذریعہ ہے میں اب اپنے موضوع کے دوسرے جس پر توجہ کرتا ہوں جو عدل گستری کے مطابق ہے عہد نبوی کی عدل گستری کی اہمیت کو اس زمانے کے اصلاحات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں عدل گستری کا کیا نظام تھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نبوی میں کیا انقلاب ہوا کیا کایا پلٹ ہو گئی اس کی کتنی بڑی اہمیت زمانۂ میں عرب میں جہاں رسول اکرم پیدا ہو گئے تھے رسول اکرم کا اپنا ملک تھا وہاں کوئی حکومت نہیں لہذا کوئی عدالت بھی نہیں ہوا کرتی لہذا کسی شخص کو انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جا کر شکایت کرنے کا کوئی امکان نہیں کیا کرے دست خود دہانے خود ہر شخص اپنی رساط بھر اپنے ظالم سے بدلہ لیتا ہے اگر ظالم کمزور ہے تو بدلہ آسان ہے اور ممکن ہے کہ اس ظالم پر اس کے ظلم سے بھی بڑا ظلم میں کر سکوں گی کہ میں زیادہ قریب ہوں لیکن اگر ظالم تر ہو تو میرے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ میں انصاف حاصل اس صورت حال میں کہیں کہیں بہت ہی مختصر قسم کی روشنی ہمیں نظر آتی وہ یہ کہ بعض وقت کوئی ظالم جو بہت بڑا ظالم نہیں ہے تھوڑی بہت اس میں معقولیت پسندی بھی ہے اس کو قبول کر لیتا کہ اچھا تم کسی کے پاس چلو وہ ہم دونوں کے جھگڑے کو چکائے گا کہے گا کہ آیا میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو تو ایسی صورت میں اس پنچ کو اس سالس کو اس حکم کو ایک طرح کا عارضی حاکم عدالت بنا لیا جاتا تھا اور اس کے فیصلے پر فریقین عمل کرتے عام طور پر کیونکہ اس پر اس کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ قبول کر سکتے کہ اگر فلاں شخص ہمارے جھگڑے میں کوئی فیصلہ کرے تو ہم دونوں اسے قبول کریں گے چاہے وہ ہمارے میرے موافق ہو یا تمہارے ہو اس کی کچھ مثالیں زمانے جاہلیت میں ہمیں ملتی اسی طرح مکے کے قریب جہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا طائف کے قریب کہنا چاہیے اکاس کا میلہ یہ ایک بہت بڑا سالانہ میلہ تھا جس میں ہر ملک کے لوگ حتیٰ کہ عرب کے باہر کے لوگ بھی آیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ تجارتی ٹرانزیکشنز کے سلسلے میں معاملات کے سلسلے میں بعض بار جھگڑا پیدا ہوتا تھا یا قیمت اتنی ہے کہی گئی تھی یا نہیں کہی گئی تھی نے سامان جو دیا ہے وہ اچھا نہیں تھا اس کے اندر کھوٹ ہے یا اس کے اندر خرابی تم نے چھپا رکھا تھا وغیرہ اس قسم کے جھگڑے پہ پیش آ سکتے تھے طائف کے قریب اکاس کے میلے میں ایسے حکم پائے جاتے تھے جو دو تین دن کے لیے معمول تھے جب تک میلہ ہے اس وقت تک وہ ان کی حیثیت حکم کی ہوتی اور میلے میں جتنے تجارتی جھگڑے پیش آتے ان کے پاس وہ بھی جاتے اور وہ فیصلے بھی کیا اور چونکہ ایسے حکم موروثی طور پر متعین ہوتے تھے ہر شخص جانتا تھا کہ کون حکم ہے اس لیے لوگ اگر آپس میں طے کر چکے ہوں کہ اپنے مقدمے کا فیصلہ حکم سے کرائیں گے تو وہ میلے کا انتظار کرتے میلے کے حکم کے پاس جاتے اس سے اپنا فیصلہ چکا اسی میلے میں ایک دوسری چیز بھی پائی جاتی تھی تجارتی مقدموں کے علاوہ عام سالسی تائف کے میلے میں اوکاس کے میلے میں پیدا شدہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ میرے اور کسی شخص کے درمیان کسی اور وقت کسی اور مقام پر پیش آیا شدہ جھگڑا ہے اس کے لیے بھی ایک خصوصی حاکم عدالت اوکاس میں پایا جاتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں اس اندھیر نگری کے اندر کہیں کہیں کچھ روشنی کی شعائیں بھی ملتی ہیں جہاں تک مدینے کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکے کے متعلق بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایک صادقہ لیکچر میں کہ وہ ایک بستی تھی اور اکاس کی طرح دو تین دن کے لیے قائم ہونے والا ملک نہیں ہوتا میلہ نہیں ہوتا بلکہ وہاں کے لوگ ہمیشہ وہیں رہتے تو شہر کے باشندوں کے جھگڑوں کو چکانے کے لیے وہاں تین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ایک دیوانی مقدمات جس کے وزیر یا جس کی ہاتھی میں عدالت حضرت ابو بکر تھے موروثی طور ایک فوجداری مقدمات ان کے لیے ایک اور خاندان کا فرض وہاں پایا جاتا اور ان دونوں کے علاوہ ایک اور ادارہ وہاں پایا جاتا تھا جسے حلف الفضول کا نام لیا گیا ہے یہ ایک آرڈر آف شولری کی صورت تھی مکے والوں نے ایک زمانے میں یہ طے کیا تھا کہ ہمارے ملک میں بعض وقت اجنبیوں پر بے وجہ ظلم ہوتا ہے جس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے چنانچہ واقع ابو جہل کی ایک بدمعاملگی کی وجہ سے ایک شخص نے ایک نظم بنائی جس میں مکے والوں کو گالیاں دی کہ بڑے بدماش لوگ ہیں اور فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں اس سے ابو جہل تو اس نے پرواہ نہیں کی لیکن دوسرے اہل مکہ کو چوٹ لگی ان حالات میں انہوں نے آپس میں جمع ہو کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم میں سے کم از کم چند لوگوں کو چاہیے کہ والنٹریلی رضاکارانہ طور پر اس بات کا اقرار کریں کہ ہم جب کبھی ہمارے شہر کے اندر کسی اہل مکہ پر یا کسی اجنبی پر اگر کوئی ظلم ہوا ہو تو ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور اس وقت تک چین نہیں لیں گے جب تک کہ اسے انصاف نہیں دلا دیا شہر مکہ میں ہمیں یہ تین قسم کی چیزیں ملتی ہیں اور وہاں حیرت بھی ہوتی ہے کہ دیوانی مقدمات کے لیے الگ حاکم میں عدالت ہے اور فوجداری مقدمات کے لیے الگ حاکم میں عدالت جہاں تک مدینہ کا تعلق ہے وہاں سوائے اس کے کوئی امکان نہ تھا کہ ہر شخص اپنی آپ مدد کرے نتیجہ یہ تھا کہ کم ہی صورتوں میں مظلوم کو انصاف حاصل ہوتا تھا کیونکہ مظلوم کے معنی اصل میں یہ تھے کہ میں کمزور ہوں لہذا کوئی خبیص شخص ہے ان حالات میں مدینہ تشریف لانے کے بعد جب شہری مملکت مکہ قائم ہوئی رسول اکرم نے اس کا دستور مدون فرمایا اور دنیا کا پہلا دستور تحریری طور پر لکھ کر نافذ بھی کیا اس میں ایک عجیب و غریب حکم دیا گیا جو انقلاب سے کم نام کا مستحق ہے وہ یہ کہ انصاف بجائے فرضی کے مرکزی چیز ہوگا اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو براہ راست وہ انصاف ستانی نہیں کرے گا براہ راست ظالم کو سزا نہیں دے گا بلکہ اسے رجوع کرے گا اسلامی حاکم عدالت کو اور حاکم عدالت بغیر رعایت کے پوری غیر جانبداری کے ساتھ مقدمے کا فیصلہ کرے گی فیصلہ کرے گا اور ظالم کو سزا دے کر مظلوم کو اس کا حق دلائے گا اور اس بارے میں کچھ دفعات اور بھی ہیں جو ایک معنی میں سینکشن کا حکم رکھتے ہیں اخلاقی وہ یہ کہ کسی شخص کو ظالم کے کی حمایت کرنے کا حق نہیں ہوگا چاہے اس کا اپنا بیٹا ہی کیوں اس کی برخلاف یہ کہا گیا ہے کہ انصاف ایک خدائی حکم ہے لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ انصاف کے لیے پورا تعاون کرے اور کسی ظالم کو نہ بچائے چاہے وہ کسی شخص کا اپنا بیٹا ہی کیوں ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی حد تک ایک انقلابی حکم دیا گیا اور انصاف جو اب تک وہاں انفرادی چیز تھا اسے ایک مرکزی اور حکومتی چیز قرار دے دیا گیا اس کے بعد مدینہ میں ہمیں دو نئے انسٹیٹیوشن قائم ہوتے ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بعد میں سارے ملک میں پھیل جائیں گے ایک مفتی کا انسٹیٹیوشن ہے اور دوسرے قاضی کا مفتی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص سے ہم قانون معلوم کریں اس کے نفاذ کا کوئی سوال نہیں اس کا نفاذ یا تو میں خود اپنی ذات پر کر لوں گا یا جس شخص کو میں وہ فتویٰ پہنچاؤں وہ اس کی تعمیل کرے گا لیکن مفتی کے فرائض میں یہ بالکل داخل نہیں ہوتا کہ فریقین کے بیانات کو سن کر فریقین سے دلیلیں فریقین سے گواہیاں حاصل کر کے کوئی فیصلہ کرے اس سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایسی صورت ہو تو کیا کرنا چاہیے وہ جواب دیتا ہے کہ یوں کرنا چاہیے اسلامی قانون کے مطابق ایسی مثالیں عہد نبوی ہی سے ہم کو مدینے میں ملنے لگتی ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ عہد نبوی نے حضرت ابو بکر مفتی کا کام انجام دیا تھا دوسرے الفاظ میں ان کی مہارت خانونی کی بنا پر رسول اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی جس کسی کو مسئلے مسائل معلوم کرنے ہوں قانون دریافت کرنا ہو وہ بجائے میرے پاس آ کر میرا وقت بھی اور اپنا وقت بھی انتظار میں ضائع کرنے کے لیے ابو بکر سے پوچھا غالباً اس طرح کے اور بھی لوگ وہاں پیدا ہوئے ہوں گے اور مختلف علاقوں میں ان کا وجود ہوا ہوگا اب مجھے صرف مثال دینی تھی دوسرا ادارہ قاضی کا ہے عہد نبوی میں ہم کو قاضی بہت سے ملیں گے مستقل قاضی بھی خاص کر اضلاع اور صوبۂدار لیکن شہر مدینہ میں مستقل قاضی کا پتہ کم از کم مجھے نہیں چلتا البتہ ایسی مثالیں متعدد ملتی ہیں کہ عارضی طور پر کسی ایک مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے رسول اللہ کسی کو نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فریقین کے بیانات کو سن کر یا برسر موقع جا کر حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرو تو وہ گیا رسول اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے ڈیلیگیٹ نے رسول اللہ کے روانہ کردہ اور نائب نے وہ فیصلہ کیا تھا اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ مگر جو دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہے آپ سے بیان کرتا ہوں وہ حضرت بن العاص کا یہ ایک مکی مسلمان تھے بہت ذہین اور قانونی نقطۂ نظر سے ان کی مہارت بے انتہا تھی ایک دن ان کے جدید الاثر مسلمان ہونے کے باوجود کہ وہ بہت دیر سے مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ نے ان کو کہا کہ اس مقدمے میں تم فیصلہ کرو وہ پوچھتے ہیں کس اساس کو وہ رسول اللہ ان کے مفہوم کو مطلب کو سمجھ کر جواب دیتے ہیں اس شرط پر کہ اگر تم صحیح نتیجے پر پہنچو گے تو تم کو دو ثواب ملیں گے ایک تو انصاف رسانی کا فریضہ انجام دینے کی وجہ سے اور دوسرا حق اور عدل کرنے کی بنا اس کے برخلاف اگر تم صحیح نتیجے پر نہ پہنچو تمہارا فیصلہ اصولاً غلط ہو نا انصافی ہوئی ہو عمدن نہیں اتفاقاً تو بھی تم کو ایک ثواب ضرور ملے گا تمہاری حسن نیت کی وجہ سے کہ تم نے انصاف کرنا تھا تو ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاضیوں کی رائےوں میں اختلاف ہونا اس کا آغاز دینا بگنی سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت بعد کے زمانے میں بڑھتی جاتی ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اسلامی قانون کو مدون کرنے کی جو کوشش کی تھی اور ایک اکیڈمی ہی بنا کر چالیس ممبروں کی ہر باب قانون کے متعلق مفروضات کی بنا پر بھی مظاہر کی بنا پر بھی اسلامی قانون کو مدون کیا تھا اس کی وجہ اس کا باعث یہی تھا کہ مختلف فارضیوں کے فیصلوں میں تضاد ایک ہی قسم کا مقدمہ ایک فیصلہ کرتا ہے دوسرا قاضی بے فیصلہ کرتا ہے چنانچہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالت الصحابہ یہ ابن مخفہ کا خط ہے جو اس نے ہم اپنے ہم اثر خلیفہ منصور کے نام لکھا تھا اور اس میں وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے امیر المومنین ہمارے زمانے میں قاضیوں کے فیصلوں میں اختلاف کے باعث بے انتہا دشواریاں پیدا ہو گئی ایک ہی مسئلے پر دو قاضی مختلف فیصلہ کرتے ہیں ایک قاضی کے مطابق اسے سزائے موت دینی چاہیے دوسرے قاضی کے مطابق اسی قسم کے مقدمے میں حالات میں سزائے موت نہیں دی جانی چاہیے اسی طرح ایک مقدمے میں ایک قاضی کی رائے کے مطابق وہ طلاق پڑ چکی ہے وہ پر دوسرا خاضی کہتا ہے کہ طلاق نہیں پڑی تو ہمارے خون ہماری عزت و آبرو اب غیر متعین ہو چلی ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے اس قاضی کے ساتھ ہے یا اس قاضی کے ساتھ ہے اس طرح کی بہت سی مثالیں دے کر وہ ایک تجویز پیش کرتا ہے جو میری دانش میں نامناسب تھی اور خلیفہ منصور نے منصور بھی اسے مسترد کر دیا لیکن بظاہر بہت معقول نظر آئی اس نے تجویز یہ پیش کی کہ امیر المومنین سارے ملک کے قاضیوں کے پاس احکام بھیجے کہ وہ اپنے فیصلوں کی نقلیں خلیفے کے پاس روانہ کیا کریں دلیلوں کے ساتھ اگر امیر المومنین کو اس میں کوئی نامناسب چیز نظر آئے تو وہ خود حکم دیں اور خلیفہ کا حکم بعد میں سارے قاضیوں کے لیے واجب التعمیل ہو جائے گا تاکہ اختلافی نظائر سے ہمیں نجات ملے اور کسی مسئلے میں دو آدمیوں کی دو رائے ہو اور کسی دو نظیریں سابق کی موجود ہوں اور خاضی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کیا کرنا چاہیے تو صرف اپنی ثوابدید کی بجائے آئندہ امیر المومنین خلیفہ کے حکام کی تعمیل کر سکے گا اور اس طرح سارے ملک میں ایک قانون بن جائے گا میری اپنی رائے آپ سے میں بیان کر چکا ہوں نامناسب تحریر چنانچہ خلیفے نے نہ صرف اس کو رد کر دیا بلکہ معلوم نہیں اسی بنا پر یا کسی اور بنا پر ابن مخفا کے قتل کرنے کا کہہ چکا ہوں مجھے معلوم نہیں کس بنا پر سزائے موت دی گئی آیا اس خط کی بنا پر دی گئی یا کسی اور بنا پر بہرحال اس کی تحریک رد کر دی گئی اور میں نے جو آپ سے ایک قیاس ظاہر کیا تھا کہ اسلام میں ایک ٹریڈیشن رہا ہے عہد نبوی سے لے کر آج تک کہ عدالت کی طرح قانون سازی کو بھی پرائیویٹ رہنا چاہیے حکومت اور سیاست کے تحت نہیں رہنا چاہیے چنانچہ اگر خلیفہ منصور سے قبول کر لیتا تو اس کے بعد سے قانون سازی سیاست کے تابع ہو جاتی خلیفہ کے حکام کے تابع ہو جاتی اچھے بھی خلیفہ آتے برے بھی خلیفہ آتے عادم قانون بدلتے بھی رہتے ایک پرانے قانون کو نیا خلیفہ منسوخ کر سکتا لیکن اگر اسلامی قانون کو اسلامی مملکت میں آزادی رہے حکومت سے اور سیاست سے تو تمام فقہ مساوی درجہ رکھنے کے باعث ایک دوسرے پر اعتراض کر سکیں گے ایک دوسرے کی تنقید کر سکیں گے ایک دوسرے کی آرا کو زیادہ آزادی کے ساتھ جانچ سکیں گے اس کے برخلاف اگر خلیفے کا حکم ہو تو کسی فقیر کو عادتاً اس کی جسارت نہیں ہوگی کہ خلیفے کے حکام کی تنقید کرے اور بتائے کہ وہ غلط ہے یہ تھیں وہ چند چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں اور جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں قانون سازی کا کیا طریقہ تھا اور عہد نبوی میں عدل گستری کا کیا طریقہ تھا چنانچہ آخری لفظ اسے میں ختم کرتا ہوں کہ عہد نبوی میں بہت سے فاضی صوبے جات اور ادلامی بھی بھیجے جاتے رہے اور ان کے مطالعہ بعض تفصیلیں بھی ہمیں ملتی ہیں مثلا ابو علیہ شریح کو جب فاضی بنایا گیا تو ان کا تقرر نامہ ہم تک پہنچا ہے جس میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو فلاں غرض کے لیے معمول کرتا ہوں تم اس طرح سے اپنے فرائض انجام دیا کرو اسی طرح بات اور قاضیوں کے متعلق ہمیں احکام ملتے اور اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں صفر سے شروع ہو کر اسلامی محکمہ قانون سازی اور اسلامی محکمہ عدل بستری کس طرح وجود میں آتے ہیں اور کس طرح بات کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتے ہیں جب اسلامی مملکت ایک شہر کے ایک جز میں پائی جانے والی مملکت مدینہ پر نہیں بلکہ تین برے آگے میں پھیل جاتی ہے انشاءاللہ نماز کے بعد ہم جمع ہوں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محترم صدر محترم حاضرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جناب صدر کا تحریر سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بعض مفید توضیحوں کے ذریعے سے میرے مفہوم کو آپ کے سامنے زیادہ بہتر طور پر واضح کر دیا اور میری کوتاہیوں کا اضافہ فرما دیا اب میں ان سوالات کی طرف توجہ کرتا ہوں جو آئے ہیں پہلا سوال یہ ہے اگر قانون سازی ایک نجی مسئلہ ہے تو پھر ایک اسلامی مملکت میں قانون سازی کا کیا طریقہ کار ہوگا وضاحت فرمائیے اور قانون سازی کون لوگ کریں گے اور اجماع کے بعد اس کے نفاذ کا کیا طریقہ ہوگا میرا جواب یہ ہے میں اسے دے بھی جواب دے بھی چکا ہوں ہماری روایت یہ رہی ہے کہ قانون سازی سرکار کا مسئلہ نہ ہو حکومت کا مسئلہ نہ ہو پارلیمنٹ کا مسئلہ نہ ہو بلکہ ہر فقیر کو اپنی رائے کسی مسئلے کے متعلق پیش کرنے کی آزادی ہے اس کے باوجود کبھی کوئی دشواری پیش نہیں ہے بہت ہی نادر صورتوں میں ہمارے خلفہ نے مثلا حضرت عمر نے بعض احکام دیے مثلا مفتوحہ ممالک کو مال غنیمت سمجھا جائے یا وقف قرار دیا جائے پوری ملت کے لیے ہمیشہ کے لیے اس طرح کے شاز و نادر احکام حکومت کی طرف سے بے شک شادر اور نافذ ہوتے رہے ورنہ عام قانون سازی کا کام ہمارے فقہ انفرادی طور پر کرتے رہے اس کا فائدہ بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ مساوی رتبے کا ایک فرق کوئی رائے دیتا ہے تو مجھے جسارت کرنی ہو کرنا ممکن ہے مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ اس پر تنقید کروں اور اس کے خلاف رائے دوں اس کے برخلاف اگر حکومت کا فیصلہ ہو تو ظاہر ہے کہ مجھے تجزب ہوگا اور بعض وقت ناممکن ہوگا کسی جاویر حاکم کے زمانے میں کہ اس کے فیصلے کے خلاف زبان کھول طریقہ کیا ہوگا وہ بیان کر چکا ہوں ہر فقیر اپنی رائے دیتا ہے اور اس کے نفاذ کی صورت پرانے زمانے میں ابتدائی زمانے میں یہ رہی ہے کہ ہمارے قاضیوں کو آزادی ہوتی تھی کہ جو چاہیں فیصلہ کریں جو چاہیں کے معنی یہ ہیں کہ قرآن حدیث کے مطابق کریں اور قرآن حدیث میں انہیں وہ چیز نہ ملے تو ان فقہ کی رائے میں سے کسی رائے کا انتخاب کریں جو ان کے سامنے آئے اگر ایسی بھی کوئی چیز نہ ہو تو بطور خود اشتہاد کریں اور فیصلے ثابت کیا کریں اس طرح عملاً کوئی دشواری پیش نہیں آئی گزشتہ صدیوں میں تقریباً اسلام کے آغاز سے لے کر ایک ہزار سال یہ اس سے زیادہ عرصے تک باقی قانون سازی کے نفاذ کا کیا طریقہ ہوگا وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے افسران عدالت حکام عدالت اپنی ثوابیت سے فیصلہ کیا کرتے تھے یا وہ مناسب ہے اب یا مناسب نہیں ہے اس میں میں بحثیں پڑھ نہیں سکتا صرف یہ کہوں گا کہ اب ہمارا قانون اس زمانے کے مقابلے میں جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اکیڈمی بنا کر اسلامی قانون کو متبن کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ معین ہو چکا ہے مذاہب کے ذریعے سے مثلاً حنفی قانون کیا ہے مثال کے طور ہم ہدایہ نامی کتاب کو دیکھتے ہیں قدوری نامی کتاب کو دیکھتے ہیں مقصود نامی کتاب کو دیکھتے ہیں قانون معلوم ہے دوسرے مذہبوں میں کہیں کہیں جزی طور پر اختلاف نظر آئے گا امام شافی کہتے ہیں یوں نہیں یوں ہو امام مالک کہتے ہیں یوں نہیں یوں ہاں، ہو تو یہ ممکن ہے اور جس کی روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس ملک کا حاکم جس مذہب کا ہو حنفی یا شافی یا مالکی وہ حکم دے سکتا ہے کہ اس کے ملک کے سارے خاضی مثلا حنفی قانون کے مطابق عمل کرے چاہے خاضی کا اپنا مذہب نجی حالت میں کسی دوسرے مذہب کا کیوں نہ ہو چنانچہ امام ابو یوسف کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے احکام لکھ دے رہے تھے ساری عباسی خلافت کے قاضیوں کے پاس کہ حنفی مذہب کے مطابق وہ فیصلے کیا کریں چنانچہ بعض لوگ ہمارا ماخذ یاقوت لکھتا ہے کہ بعض لوگ جو معتزلی تھے بعض لوگ جو غیر حنفی تھے وہ بھی احکام سلطانی کے مطابق عمل کیا کرتے یہ ہے میرا مختصر سا جواب اس سلسلے میں اس کے بعد کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی ملک میں غیر مسلم شخص پر اسلامی قانون نافذ ہیں تو غیر اسلامی مملکت میں غیر اسلامی قانون کی پابندی ایک مسلمان پر لازم ہے پہلا جز غلط ہے یعنی اسلامی مملکت میں غیر مسلموں پر اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جاتا عہد نبوی میں قرآن مجید کے احکام کے تحت ہر مذہبی جماعت کو عیسائیوں یہودیوں فلاں فلاں کو داخلی خود مختاری حاصل تھی عبادت کے متعلق بھی قانون کے متعلق بھی کلیہ کے متعلق بھی اور بہت سی چیزوں کے متعلق ان حالات میں جب پہلا جز باقی نہیں رہتا ہے تو دوسرا جز آٹومیٹیکلی ختم ہو جانا چاہیے یعنی غیر اسلامی ممالک میں ایک مسلمان کا غیر اسلامی قانون نافذ ہو نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ غیر اسلامی ممالک اس رواداری کو اور اس فرا کو اب تک ظاہر نہیں کر سکے ہیں جو اسلام میں ہے کہ ہر کمیونٹی کو خود مختاری دی جائے لہذا اگر ہم غیر مسلم علاقے میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر یہ پیشگی ہی معلوم کر کے رہنا پڑے گا کہ مجھ پر وہاں پابندیاں ہوں گی مجھے وہاں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں دشواریاں ہوں گی یہ معلوم کر کے ہم وہاں رہ سکتے ہیں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک فرانسیسی ایک جرمن ایک انگریز آدمی مسلمان ہو جائے تو کیا کرے ظاہر ہے کہ اسے اپنے وطن سے ہجرت کر کے آپ اپنے ملک میں بلانا چاہیں تو دنیا کے کتنے ملک ہیں جو اس پر آمادہ ہیں کہ غیر ملک کے لوگ جب جی چاہے ہمارے ملک میں آ کر بس جائیں یہ دشواریاں ہیں ان دشواریوں کا سوائے اس کے کیا جی- جواب دیا جائے یکلف اللہ نفس اللہ وسا خدا کسی شخص کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا جو اس کی اطلاع سے باہر جس حد تک ممکن ہو وہ اسلام پر عمل کرے اور جس حد تک ممکن نہیں ہے اس کی حد تک خدا اسے معاف کر دے گا لیکن وہ کوشش کرتا رہے کہ جہاں تک ہو سکے اسلامی قانون پر عمل کرے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثلاً قانون وراثت ایک فرانسیسی کے لیے فرانس کے قانون وراثت پر جو حکومت کا معین کردہ ہے جو نہ انجیل کا قانون ہے نہ تورات کا قانون ہے نہ مثلاً قرآن کا قانون ہے بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک قانون ہے اس پر عمل کرنا لازم اور کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں ہے چاہے اس کا مذہب عیسائی ہو یا بے دین کمیونسٹ ہو یا یہودی ہو یا مسلمان ہو جو شخص بھی فرانسیسی قومیت اختیار کرتا ہے یا فرانسیسی قومیت میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اس قانون کی پابندی واجب ہے اس کا حل مل سکتا ہے مثلا فرانس میں وصیت کی اجازت ہے اگر یہ میں معلوم کر لوں کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں بیوی اور بیٹا اور بھائی اور فلاں فلاں ان کے کیا احکام قرآن نے معین کیے آپ نے مماثلت کے میں چنگی کا ذکر فرمایا ہے براہ کرم وضاحت کیجیے کہ کیا اسلامی مملکت میں مسلمانوں سے ہی جو چنگی وصول کرنا درست ہے جبکہ اکثر علماء اس کو ناجائز بھی کرا دیتے اس بارے میں مجھے زیادہ واقفیت نہیں کیونکہ میرا موضوع خصوصی انٹر نیشنل آ رہا ہے چنگی کے متعلق میں نے جانتا کہ وہ اسلام میں ممنوع ہے ان بارے میں ممکن ہے ہمارے محترم صدر آپ کی تشکیل کر سکیں البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چنگی کے ذریعے سے یا اور ذرائع سے مسلمانوں سے رقم حاصل کرنا ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اگر مثلا زکوٰۃ کی آمدنی حکومت کے لیے کافی ہو جائے تو کوئی اور محسوس نہیں لیا جائے لیکن اگر ضروریات زمانہ سے زکوٰۃ کی آمدنی ہمارے لیے کافی نہ ہو تو ہمیں اور بھی وسائل اختیار کرنے ہوں گے اور ہماری روایت کو ان حالات کا ساتھ دے سکنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ زائد مثلاً تیار دینے پڑیں گے مثال کے طور پر آج کل ایک ایک ہوائی جہاز کی قیمت کروڑوں روپئے ہونے لگی تو ان حالات میں ہم کیا کریں اگر ہم ہوائی جہاز خریدنے کے لیے رقم نہ پائیں کیونکہ زکوٰۃ کی رقم ناکافی ہے تو ہماری زندگی ہی خطرے میں پڑ جائے گی ان حالات میں ہم خوش دلی کے ساتھ اپنے آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ زائد ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ٹیکس ہم اپنی ہی آپس کی مشورت سے اپنے ہی ذاتی حکم کے ذریعے سے کرتے ہیں صدر حکومت کا حکم وہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے نمائندوں کی طے کردہ چیز ہوتی ہے ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی عملی دشواری نہیں رہتی ایک سوال یہ ہے کہ وکیل کی اسلامی نقطۂ نظر سے وضاحت فرمائیے نبوی میں آج کل کی طرح کے وکیل نہیں پائے جاتے تھے لیکن لیکن مجھے قرآن مجید میں اس کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے ایک آیت میں ہے کہ قیامت کے دن کافروں کی طرف طرف سے اللہ سے کون جھگڑا کرے تو یہ آج کل کے وسیع ہی کی طرح کی ایک چیز مجھے معلوم ہوتی ہے اور اس کو میں اصولاً اس کو میں اصولاً اور اشاسن ممنوع نہیں قرار دوں گا کیونکہ ایک عام کلیہ قاعدہ ہے جس کا قرآن مجید کی اس آیت میں جس سے آپ واقف ہوں گے اشارہ ہے وہ برا پہلے چند چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں فرض کیجیے کہ وکیل کی ممانعت نہ ہو تو ہمارے لیے جائز ہو جائے گا چاہے وہ عہد نبوی نہ کرنا ہو اس کے بعد ایک سوال ہے زکوٰۃ اور عشر کی موجودگی میں دیگر درجنوں ٹیکسوں بالخصوص دیہی علاقوں میں تھوک دینا کہاں تک اور کیوں کر جائز ہے مفصل وضاحت عطا کریں اس کا جواب میں ابھی ابھی دے چکا ہوں کہ اگر ملک کی ضرورتیں زکوٰۃ اور عشر سے پوری نہیں ہوتی ہے تو اپنے آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں زائد زخم دینی پڑے گی ورنہ وہ خودکشی ہوگی اور خدا فرماتا ہے کہ لات الخود عیدی کو ملتا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور ہمارے مفسر سب متفقہ طور سے لکھتے ہیں اس کے معنی سے رقم دینا اگر رقم دینے سے ہم اور کنجوسی کریں اور نہ دیں اس کی وجہ سے اسلامی حکومت خطرے میں پڑ جائے تو یہ خودکشی کے مطابق مطلب ہے اور خدا خود فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو دوسرا سوال ہے عدلیہ میں وکیل کا کردار فوجداری اور دیوانی میں کہاں تک درست اور مفید ہے اس کا بھی میں اشارت ندی ابھی آپ کو جواب دے چکا ہوں دوسرے صاحب کے سوال کے سلسلے میں کہ وکیل کا منشا اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ چوروں ڈاکوؤں کی مدد کرے اس کا منشا اس کا فریضہ اس کے فرائض کی احساس یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو خصوصی تعلق ہے یعنی ملک کے قوانین سے واقف ہے اس واقفیت سے وہ اپنے کلائنٹ کو مدد پہنچائے اور اسے بتائے کہ قانون کی روشنی میں وہ کس حد تک اور کیا حق رکھتا ہے اور وہی حق چونکہ اسے زیادہ سہولت ہوتی ہے قانونی نقطۂ نظر کو قانون کی ٹیکنیکل باتوں کو عدالت کے سامنے واضح کرنے کے لیے اس لیے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں تو اس کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ حق کی تعریف کرے یہ نہیں کہ حق کو چھپانے اور آمدن ظالموں اور مجرموں کی مدد کرے یہ اس کا اساسی منشا نہیں ہوتا ہے اس کا منشا جیسا میں نے ابھی کہا یہی ہوتا ہے کہ اسے یہ بتایا کہ ملک کے قوانین کے لحاظ سے وہ کیا حق رکھتا ہے اور کس حق رکھتا ہے تیسری چیز وہ یہ ہے سوال کیا اسلام میں موجودہ دور کے الیکشن بمانہ جمہوریت کا تصور موجود ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اس کا جواب بھی میں وہی دوں گا جس چیز کی ممانعت نہ ہو وہ عام طور پر حلال جائز ہوتی ہے حید نبوی میں لوگوں کو گنا نہیں جاتا تھا یہ صحیح ہے لیکن اگر ہم گنے تو اس کی ممانعت بھی نہیں اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا آپ کے ہاتھ میں محض لفاظی کرنے والے شخص جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے اگر آپ پارلیمنٹ کا ممبر بنائیں تو خصوص اس شخص کا اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا اپنا ہو لہٰذا آپ اپنے فرائض پر بھی غور کریں اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کی رائے میں اچھے کردار کے مالک ہیں اور وہ ملک کی صحیح خدمت کر سکتے ہیں اور آپ کے جذبات کی اچھی ترجمانی کر سکتے ہیں ایک اور سوال ہے اسلامی ممالک میں جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں کیا ان ممالک کے سربراہ خلیفہ یا امیر المومنین کہلا سکتے ہیں کیا ان کی اطاعت از ایمان ضروری ہے اگر ان میں مسلمان حکمرانوں کے اوساف نہیں پائے جاتے ہیں میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی چیزوں پر توجہ کریں اور غیروں کے معاملات میں دخل نہ دیں جبکہ وہ ہماری امکان ہماری دست سے باہر اگر فلاں ملک کا حکمران فلاں کام کرتا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے فرائض پر توجہ کرنی زیادہ مناسب ہوگی اور عام فائدہ برقرار ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے حکومت ولی العمر کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے کہ مبتدا خود کہتا ہے عطی اللہ باطی رسول ولی نے رہا یہ سوال کہ ان کو خلیفہ یا امیر المین کہہ سکتے ہیں یا نہیں اس کا حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہے کس کو خلیفہ کہنا چاہیے کس کو امیر المین کہنا چاہیے قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ بات چلا رہا ہے کہ ساری دنیا اسلام کا جو مشترکہ سردار ہوتا ہے اس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لاخوار صدر ہوتے ہیں یا جو کسی کو ہم سایہ ہونے کے باوجود اپنے سے برطرف تسلیم نہیں کرتے مثلا شام مصر فلسطین عراق وغیرہ چھوٹے چھوٹے علاقے خود مختار رہنا چاہتے ہیں تو روایت کے تحت ہم ان کو خلیفہ امیر المومنین نہیں کہتے لیکن اگر وہ کہنا چاہیں تو اسی کوئی معانیت بھی نہیں ملے گی اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے مدعیان خلافت پائے جاتے رہے مثلا ابھی دس ایک سال پہلے کی بات ہے جب کہ یمن میں جمہوریت قائم نہیں ہوئی تھی وہاں کا حکمران امام کے نام سے موسوم ہوتا تھا اور اسے امیر المین و خلیفہ ہونے کا ادیا تھا اسی طرح مراکش میں آج تک بھی جو حکمران ہے وہ اپنے آپ کو امیر المن خلیفہ کا نام دیتا ہے اگرچہ کہ یہ دعوے ان کی اپنی سلطنت کی حدود کے باہر تسلیم نہ کیے جاتے یہ مختصر سا جواب ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے دوسرا سوال یہ ہے موجودہ دور کی جمہوریت کیا اسلامی تقاضوں کو پورا کرتی ہے اگر یہ جمہوریت اسلامی کنسیپٹ کے عین مطابق نہیں تو اسلامی ممالک میں اس کے نکاح سے کیا تبدیلیاں لانا ہوں گی حالانکہ اسلام ایک عام آدمی اور صاحب رائے کو برابر قرار نہیں دیتا ایک سے زیادہ دفعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور پھر دہراتا ہوں کہ اسلام میں معین طرز حکومت نہیں پایا جاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دانش میں آمدن اس بارے میں کوئی سراحت نہیں کی میرے بات کون جانشین ہوگا اور منشا یہ تھا کہ ہر اسلامی جماعت ہر اسلامی گروہ ہر اسلامی مملکت اپنے زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے کوئی حکم دے اور وہ حکم آبادی نہیں ہوگا جب تک ہم چاہیں گے وہ طریقۂ حکومت رائج رہے گا اور جب ہم اسے اپنے لیے مضر پائیں گے اسے ہم قدر تبدیل کر سکیں گے اس کے برخلاف اگر رسول اللہ خود ہی معین فرما دیتے کہ بادشاہت ہونی چاہیے یا جمہوریت ہونی چاہیے یا کوئی اور نظام حکومت تو ہمارے ہاتھ بند ہو جاتے قیامت تک ہم اس کی خلاف وبدی نہیں کر سکتے غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فلاح و بہبود اسی میں پائی کہ اس بارے میں ان پر پابندی عائد نہ کی جائے ان حالات میں جمہوریت بھی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے بادشاہ بھی کامیاب کارآمد ہو سکتی ہے کوئی تیسرا طرز حکومت بھی کارآمد ہو سکتا ہے صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے افسران حکومت ذمہ داران حکومت خدا سے ڈریں اور وہ فریضہ صرف انہیں کا نہیں ہے اتنا ہی ہمارا اپنا بھی ہے ایک مرتبہ خالفہ معمون سے ایک شخص نے اعتراض کے طور پر کہا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تم ایسا کرتے اس نے ایک میٹھا سا جواب دیا کہ اگر مجھے حضرت عمر کی رحیت مل جائے تو میں بھی ویسا ہی کر سکتا اس کے بعد ایک سوال ہے کیا اسلامی نظام عدل میں اپیل کی گنجائش رکھی گئی ہے مثالیں دے کر وضاحت فرما عہد نبوی میں مجھے اس کی زیادہ سراحت سے کوئی مثال نہیں ملی لیکن بعد کے زمانے میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ قاضی کے حکم کے خلاف یا گورنر کے حکم کے خلاف لوگ امیر خلیفہ کے پاس شکایت کیا کرتے تھے اور بعض وقت خلیفہ ان کی شکایت کو سن کر والی کے حکام یا خاضی کے حکام کو بدلا بھی کرتا تھا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے اسی خلیفہ معمون کے متعلق وہ آپ کو سناتا ہوں ایک مرتبہ ایک گاؤں کے لوگ زراعتی علاقے کے لوگ خلیفے کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں یا امیر المین ہمارا جو گورنر یا والی ہے وہ بہت ظالم ہے خلیفہ ظاہر داری کے طور پر خفا ہوتا ہے کیسے میں اس سے شخصاً واقف ہوں تو عدل مجسم ہے تم کیسے اس کی شکایت ایک بوڑھا کسان ادب کے ساتھ ڈرتے ڈرتے خلیفے کے سامنے جاتا ہے ہاتھ جوڑ کر حضور چونکہ وہ عدل مجسم ہے اسے صرف ہم کو مستفید نہیں ہونا چاہیے ضرورت ہے کہ سارا ملک مستفید ہو لہذا اس کے ٹکڑے کر کے ہر علاقے میں ایک ایک کو بنا ایک سوال یہ کیا گیا ہے اجماع امت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جدید اجماع قدیم اجماع کو توڑ سکتا ہے اور کوئی معین نظیر اب تک معلوم نہیں ہو سکی غالباً یہ کچھ بہت ہی زیادہ احتیاطی پڑھا نہیں جا رہا ہے کیا لکھا ہے اجماع کا ٹوٹنا بہت سے نئے مسائل پیدا کر سکتا ہے بتائیے کہ اجماع کی تنصیب جو کہ جو لوگ اجماع کی تنصیب کو نہیں مانتے وہی درست ہیں ممکن ہے آپ کی رائے صحیح ہو میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیجیے میں نے کہا کہ ہمارے ایک نہایت مستند ایک نہایت ہی قدیم فقی جن کا حنفی مذہب میں بہت بڑا درجہ ہے انہوں نے ایک اصولی قاعدہ بتایا ہے کہ اجماع بھی بدل سکتا ہے اور جیسا کہ ہمارے محترم صبح نے بھی آپ سے بتایا کہ اجماع اگر کسی قرآن کے آیت کے معنی کسی حدیث کے معنی کے مطابق نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے سکوت کے زمانے میں قرآن و حدیث میں حکم کے نہ ملنے کے زمانے میں لوگوں نے اپنے اشتہار سے اپنی رائے سے کوئی بات معلوم کی ایک شخص نے پھر دوسرے لوگ اس سے متفق ہو گئے تو وہ حکم تو واجب تعمیل ہوگا لیکن یہ انسانی قانون ہے خدائی اور رسول کا قانون نہیں ہے لہذا بعد کے زمانے میں انسانوں ہی کو حق ہوگا کیونکہ وہ مساوی درجے کے انسان ہیں سوچیں اور کوئی رائے دیں اس رائے پر اگر سب لوگ متفق ہو جائیں تو وہ بھی اجماع بن جائے گا اجماع کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اجماع ہی ہوگا نیا اجماع ہوگا اس پر لوگ ہم عمل کریں گے اس سے کوئی دشواریاں پیش آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ میرے لیے کہنا دشوار ہے میری رائے میں اگر کوئی قانون سابقہ اجماع کی بنا پر بنا تھا اور وہ اب ناقابل عمل پایا جاتا ہے تو قیامت تک اس کو نہ بدل سکنا میرے خیال میں زیادہ دشواریاں پیدا کرے گا سوائے اس اس کے کہ ہم قانون کو بدلیں اور ایک نیا قانون بنا ہے وہ بھی اجماع کے ذریعے سے بنا ایک سوال ہے معادن جبل کا حضور سروے کائنات کی موجودگی میں قیاس کرنا بعد از قرآن و سنت کے احکام کے اس پر کر مہر نبوت بھی سخت ہے بات نہیں کیا منشیا اگر ابھی تک قرآن بھی نامکمل تھا اور دین بھی درست ہے لیکن کیا ایسا سے اشتہار بھی کیا جا سکتا ہے قرآن اور دین میں کے بھی جائز ہے جو مفہوم میں سمجھ سکا وہ کچھ غلط پر مبنی معلوم ہوتا ہے چاہے قرآن مجید سن نو ہجری میں جبکہ مہاجر جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا سو فیصد مکمل ہو چکا ہو یا نبے فیصد یا اسی فیصد اس وقت کا جتنا قرآن تھا اگر اس میں کوئی چیز نہیں تھی اسی طرح حدیث کا جو سو فیصد نہیں اسی فیصد نبے فیصد جو حصہ مکمل ہو چکا تھا مدبن ہو چکا تھا اس میں بھی کوئی چیز نہ ہو تو اس وقت اشتہار کی اجازت دی گئی اس کا اطلاع اس وقت بھی ہوگا جب قرآن کا سو فیصد حصہ اور حدیث کا سوفت حصہ سوفت حصہ مکمل ہو چکا ہو اور اس میں کسی مشت کسی حاضی کو کسی مفتی کو کسی عالم کو کوئی حکم نہ ملے تو وہ کیا کرے اشتہار کرے ان حالات میں اس سے پہلے بھی آپ سے کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور تصور یہ ہوتا کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے لا ولا اللہ کی کتاب مبین کے معنی یہ لیے جائیں کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اور کوئی قانون مجھ کو بطور خالی کے مجھ کو بطور مفتی کے نہ ملتا تو میں بے بس ہو جاتا اس کا حل رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز قرآن میں نہ ملے اور مشورہ کرنے کے بعد تمہارے فاضل دوست بھی تمہیں نہ بتا سکیں کہ قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے یہی حال حدیث کا ہے تو حالات میں اشتہاد کرنی چاہیے اور اشتہاد کے ذریعے سے جو حکم دیا جائے گا وہ اللہ کی عنایت سے ہمارے ذہنوں میں آئے گا اسے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھیں گے کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کے اے اللہ تیرے رسول کے رسول نے جو جواب دیا ہے اس سے تیرا رسول خوش ہے تو ہم اس اجازت کو رد نہیں کر سکتے ہمیں اس پر خوشی ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں یہ سہولت اپنے رسول کے ذریعے سے عطا فرما اس کے بعد ایک سوال ہے سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اسلامی قانون کو موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آخر ملت اسلامیہ کس وقت کا انتظار کر رہی ہے اور آپ جیسے قابل لوگ حکومتوں کو اس قسم کے مشورے دے کر قانون کو موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جب کہ قوم یا ملت کے ہزاروں نوجوان اس وجہ سے اسلام سے دور جا رہے ہیں غالباً آپ کو علم ہوگا کہ دنیا میں کبھی اجنبیوں کو کسی ملک کے اندرونی داخلات میں دخل لینے کی اجازت نہیں ہوتی میں بطور مسلمان آپ کا بھائی ضرور ہوں لیکن آپ کی حکومت کا کی کرایت نہیں مجھ سے کوئی چیز آپ پوچھیں بطور طالب علم کے حکومت پوچھیں بطور ایک مشیر کے میں اپنی رائے دے دوں گا اس سے زیادہ میرے فرائض ہیں نہ میرے امکانات ہیں باقی یہ کہنا کہ آج کل اسلامی قانون نافذ کرنے کی کوشش بالکل نہیں ہو رہی ہے میری رائے میں یہ درست جہاں تک مجھے معلومات ہیں کوشش ہو رہی ہے کچھ چیزیں ہو چکی ہیں کچھ اور چیزیں زیر تیاری ہیں اور ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں رائیت بھی وہی چیز چاہتی ہے اور حکمران ملک بھی وہی چیز اور ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ رائیت تو چاہتی ہے حکومت نہیں چاہتی ان کے مقابلے میں آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یا آپ کو ایسا حکمران ملا ہے جو کم از کم ظاہر داری ہی کے لیے صحیح وہ چاہتا ہے کہ اسلامی قانون نافذ کرے دوسرے ممالک میں تو اتنا بھی نہیں ہوتا وہاں اعلان کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون ایک پرانا اسکار رفتہ قانون ہے ہمیں جدید زمانے کی ضرورتوں کے لیے جدید چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے چودہ سو سال پہلے پہلے کے قانونوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے ان کے مقابلے میں میری رائے میں آپ خوش قسمت ہیں اس کے بعد ایک سوال ہے آپ نے فرمایا کہ قانون سازی کو پرائیویٹ رہنا چاہیے اس صورت میں شعرا کے قانون کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ شعرا نظام مملکت میں چلا رہی ہو دوسرا سوال اس صورت میں قاضیوں کے آرام اختلاف کا کیا حل ہو سکتا ہے میں صورت حال آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرائیویٹ قانون سازی کا کیا منشا ہوتا ہے شعرا اس وقت ہوتا ہے اس کی دو صورتیں یا حکومت حکمران ملک یا کوئی وزیر یا کوئی قاضی بھی کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے چاہتا ہے کہ اور لوگ بھی اسے مدد دیں تو وہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ شیرا صرف حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا ہے بلکہ قاضیوں کو بھی یہ کہا گیا ہے حضرت عمر نے قاضیوں کو مشورہ دیا ہے یہ یعنی اہل علم سے مشورہ کرو فیصلہ کرنے سے پہلے تو شورا کے کس معنی میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں پہلے یہ متعین ہونا چاہیے اور ان دونوں میں مجھے کوئی تضاد نظر نہیں حکومت بھی مشورہ کرے گی مثلاً اپنے وزیروں سے اپنی پارلیمنٹ سے وزیر بھی مشورہ کرے گا اپنے سیکرٹری اور اپنے دفتر کے لوگوں سے اپنے دہر کے دفتر کے مشیروں اور ایکسپرٹ سے اسی طرح آپ کی عدالت بھی مشورہ کرے گا اسی طرح ہم آپ اپنے پرائیویٹ معاملات میں بھی مشورہ کرتے ہیں کہتے رہے ہیں کرتے رہیں گے دوسرا سوال ہے اس صورت میں قاضیوں کی آرام اختلاف کا کیا حل ہو سکتا ہے وہ میں آپ پر واضح کر چکا ہوں کہ ان دشواریوں کا ایک زمانے میں کوئی حل نہیں تھا لیکن جب سے قانونی مذہب پیدا ہو گئے حنفی قانون کا مذہب شافی قانون کا مذہب فلاں قانون کا مذہب ان حالات میں قانون معین ہو چکے ہیں اب نئے قوانین بننے کا امکان بہت کم رہ گیا مثلا قانون شہادت کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف دعوے کی اساس پر حاکم عدالت کو فیصلہ کر دینا چاہیے اس بارے میں دیش کی بنا پر ہو یا مفتیوں اور مشتحدوں کی رائے کی بنا پر یہ کہہ دیا گیا کہ مدعی کو ثبوت پیش کرنا ہوگا اور مدعا علیہ اس سے انکار کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت ثابت صادر نہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نیا فائدہ کیا بنائیں ربینت المدعی کا فائدہ ہمارے پاس مثلاً امام ابو نے یا امام شافی نے دیا اور موجود ہے تو ہم اس موضوع پر کوئی نیا اشتہاد کر ہی نہیں سکتے اگر کریں تو ہم بھی وہی رائے دیں گے جو ریڈنڈنٹ ہوگا اسی چیز کو دہرانا اور تکرار کرنا ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اگر یہ ہم قرار دیں کہ اسلامی قانون کا یہ صحیح طور پر نہیں کہتا میں دس فیصد حصہ موجود تھا تو ہمارے فقہ کے کام کی تکمیل پر اس کا مثلاً پچانوے فیصد حصہ مکمل ہوا اب پانچ فیصد حصہ باقی رہتا ہے جو زمانات کے حالات کے لحاظ سے ہم بنا اور بدل سکتے ہیں تو اس کی حد تک کوئی زیادہ دشواری میری رائے میں پیش نہیں آ سکتی آخری پرچے سوالات ہے سورت الفاتحہ امام کے پیچھے جائز ہے یا نہیں وضاحت سے بیان غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بارے میں ائمہ کی رائے میں اختلاف ہے بعض امام کہتے ہیں مثلاً امام شافعی کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے بعض امام مثلاً ابو کا فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور دونوں کے پاس دلیل ہے ایک چھوٹی سی چیز آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے رس کیجیے کہ میں اس وقت جماعت میں شریک ہوتا ہوں جب امام رکو میں جا رہا ہے یا مثلا جمعہ کے دن جب کہ اور وقت مغرب عشاء کو آواز سے پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ وہ ختم کر چکا ہے ان حالات میں میرے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا سوال نہیں رہتا خاص کر جب کہ امام رکو میں جا رہا ہو میں بھی رکو میں فوراً چلا جاتا ہوں میری رکعت پوری ہو جاتی ان حالات میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اگر میں انفرادی طور سے نماز پڑھ رہا ہوں تو بے شک واجب ہے لیکن اور صورتوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ پڑھیں تو بہتر ہے نہ پڑھیں تو بھی جائے پڑھیں تو بہتر ہے اس بنا پر کہ حدیث کریم میں ذکر آیا ہے لا صلاح اللہ کے فاتح کی کتاب کوئی نماز درست نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا گیا مگر اس کے معنی ظاہر ہے امام ابو حنیفا یہ فرمائیں گے کہ اگر آدمی تنہا پڑھ رہا ہو اگر اس کا امام پڑھ لے تو وہ سب کی طرح سے پڑھنا ہوگا چنانچہ ایسے واقعات پیش بھی آئے بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ کے مکان پر ہجوم کرتے ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ تم نے حدیث کے خلاف ورزی کر رہے ہیں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ان شورشیوں سے کہا کہ میں تم سب لوگوں سے تو بات کر کریں کسی ایک کو منتخب کر کے بھیجو میں اس سے گفتگو کروں تو بے سوچے سمجھے انہوں نے منظور کر لیا اور ایک شخص کو بھیج دیا اس نے آ کر کہا میں ان سب کا نمائندہ امام حنیفہ نے کہا تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا امام بھی تو سب کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس طرح وہ لوگ جو خارجی مذہب کے تھے وہ چپکے سے چلے گئے انہوں نے کچھ زیادہ فساد کیا نہیں بہرحال میں دوہراتا ہوں کہ اس بارے میں مذہبوں کا اختلاف ہے لہذا ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے تاکہ اسے اچھا مسلمان اچھا کا مقدس سمجھا جا سکے دوسرا سوال کیا جانتے تھے یا نہیں مجھے شخصی طور پر تو اس کا علم نہیں لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس غیب کی چیز کو اللہ پیغمبر کو واقف کراتا وہ جانتے تھے جو غیب کی چیز اللہ اپنے لیے مخصوص رکھتا ہے اس کا جاننا پیغمبر کے لیے بھی نہ تیسرا سوال حضور پاک نور تھے یا بشر اس کا جواب آسان ہے خود قرآن کریم میں ذکر آیا ہے انما انا بشرون مسلم تو قرآن پاک کی اس سراحت کی موجودگی میں کوئی اور جواب دیا نہیں جا سکتا چوتھا سوال انگوٹھا انگوٹھا چوننا جائز ہے یا نہیں غالباً یہ سوال اس سلسلے میں کیا گیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو اور محمد رسول اللہ کا لفظ موازن دہراتا ہے تو بعض لوگ اپنے انگوٹھے کے ناخن کو چوم کر آنکھوں پر ملتے ہیں اس بارے میں مجھے شخصی طور پر ابھی کسی تلاش کا موقع ملا نہیں لیکن میرے اپنے ایک استاد جو بہت فاضل شخص تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس بارے میں حدیثیں ملتی تو میں نے اسی پر اتفاق کیا اور اس میں مجھے کوئی حرض نظر نہیں آتا کیونکہ فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو کسی سے عشق ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ انفرادی خاندان ہوتا کوئی شخص اپنی محبت کا اظہار کسی کے مثلا سر کو چومنے سے کرتا ہے کوئی اس کے ہاتھ کو چومنے سے کرتا ہے کہ اس کے قدموں کو چومنے سے کرتا یہ ہر شخص کی انفرادی چیز ہے تو میری رائے میں اس انفرادی معاملات میں ہمیں دخل نہیں لینا چاہیے آخری سوال رف الدین غالباً رف الدین مراد ہے جائز ہے یا نہیں وضاحت کریں اس کا جواب بھی بہت آسان ہے اس کا جواب بہت آسان ہے اس بارے میں بھی ائمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کی اساس یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں فرمایا اور کبھی وہ فرمایا لہذا دونوں سنت نبویہ ہیں جیسا میں نے ایک دن کے لیکچر میں آپ سے عرض کیا تھا اپنے بچپن کے ایک واقعے کا میں شاید چھ سات سال کی عمر کا تھا ایک دن ایک صدر مدرس ہیڈ ماسٹر ہماری کلاس میں آیا یہ معلوم کیا کہ یہ ہندو ہے یہ شافی ہے یہ حنفی ہے مسلمان وغیرہ تو وہ ہم مسلمان طلباء سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بچوں آپس میں کبھی نہ جھگڑو مذہب کے فرق کی بنا پر ہر مذہب کا شخص اپنے امام کے ذریعے سے بتائے ہوئے خدا رسول کے حکام کے مطابق عمل کرتا ہے اور انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں کبھی بھول نہیں سکا باوجود ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا وہ یہ تھا کہ خدا کو اپنے حبیب سے اتنی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی ہر ہر حرکت کو قیامت تک باقی رکھنا چاہیے اگر رسول اللہ کی صرف ایک حرکت پر سب مسلمان عمل کریں تو اسی رسول کی ایک دوسری حرکت غائب ہو جائے لہذا خدا نے اپنے حبیب کی ہر ہر حرکت کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف علما مختلف مذاہب کے ذریعے سے اس کے بقا کا انتظام کیا ہے لہذا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ رسول اللہ کے حکام کے خلاف ہے وہ بھی ایک رسول کی حرکت ہے یہ بھی ایک رسول کی حرکت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ